کہ وہ بے پناہ مہربان ہے فص البی خبیرہ اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو وہ کون ہے کس شان کا مالک ہے خبر رکھنے والا کون ہے وہ خود ہے خبر رکھنے والا وہ اپنے تعارف کرا رہا ہے اپنے بارے میں بتا رہا ہے اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تعارف کرا رہے ہیں اس کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تعارف کرا رہے ہیں ایمان والے ہیں وہ تعارف کرا رہے ہیں اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کون ہے وہ تبارک بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ السماء بروجا جس نے آسمان میں برج بنائے میں نے سورہ حجر میں چودھویں پارے میں عرض کیا تھا بروج کے معنی بعد نے کہا تھا کسی زمانے میں کہ سورج کی جو مختلف منزلیں ہیں اس کو برج کہتے ہیں بعد کے لوگوں نے اس کا انکار کیا کہا برج سے مراد جو بڑے بڑے ستارے ہیں یہ برج ہیں بڑی بڑی کہکشائیں یہ برج ہیں اور فرشتوں کی وہ نہ دکھائی دینے والی چوکیاں جہاں سے نافرمانوں کو اوپر نہیں دیا جانے دیا جاتا اور ان کے اوپر انگاروں کی بمباری کی جاتی ہے یہ برج ہیں وغیر ذالک ایسے برج عربی میں کہتے ہیں بڑی عمارت کو بڑے قلعے کو اور قلعے کے چاروں جانب جو بڑے بڑے گنبد بنائے جائیں وہ برج ہیں تبارک اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے بنایا آسمان میں برج وجالہ سراجم وقہ عرم منیرا اور بنایا اس میں سراج چراغ بنایا سورج کو وقم عرم منیرا اور چمکتے ہوئے چاند کو بنایا آسمان میں بنایا اس کے لیے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ سورج اور چاند آسمان کے بیچ میں ہوں کیونکہ دکھائی تو آسمان میں دیتے ہیں قرآن اس سے بحث کر رہا ہے اب وہ آسمان سے کتنے نیچے ہیں آسمان کے کتنے قریب ہیں واللہ عالم جال وَالنَّهَارَ رلفا اور وہ ہے پروردگار اس کے بارے میں خبردار سے پوچھو وہ خود بتا رہا ہے خبر رکھنے والا الَّذِي جَعَلَ اللّہ وہ ہے جس نے بنایا رات کو ونہارا اور دن کو خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لیکن آگے ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا اس آدمی کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت حاصل کرے او اراد شکورا یا وہ ارادہ کرے کہ وہ پروردگار کا شکر ادا کرے تو اس اعتبار سے وہ ایک دوسرے کا خلیفہ کیا ہے کیا وہ نیک بندے جو اس کی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کا شکر کرنا چاہتے ہیں جو کام وہ نیکی کے رات کو نہیں کر پاتے تو دن میں کرتے ہیں اور جو ان کے متعین وظیفے ہوتے ہیں دن کے دن کو نہیں کر پاتے تو رات کو کرتے ہیں یہ ہے خلفت لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اب یہاں سے آگے ذکر چل پڑا کہ کون نصیحت حاصل کرنے والے اور کون شکر کرنے والے بندے ان بندوں کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے عباد الرحمن وہ رحمان کے بندے ہیں ان کی یہ یہ صفتیں ہیں کوئی تیرہ صفات ان کی بیان کی جائیں گی آپ گنتے رہیے اپنے طور پر تیرہ صفات ہیں اور اس کے بعد یہ ساری مل کر ہوگی موصوف اور صفت مبتدا اس کے بعد اس کی خبر آئے گی الغرفہ یہ ہے وہ طبقہ جن کو یہ جزا ملے گی اور بیچ میں کچھ جملہ ہے معترضہ بھی آئیں گے انہا ساعت مستقر و مقامہ مثلا یہ جملہ ہے یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے اور بھی ایک دو جملے معترضہ آئیں گے ورنہ یہ سارے مل کر مبتدا اور آگے اس کی خبر اور یہ تیرہ صفات رحمان کا کوئی بندہ بننا چاہتا ہے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے کیسا ہوتا ہے اللہ کا بندہ کا یہ تیرہ سفتیں دیکھ لو عباد الرحمن رحمان کے بندے اللہ دین الارض ہونا جو چلتے ہیں زمین کے اوپر ہانا یہون اگر اس کے اوپر پیش ہو ہون تو اس کے معنی ذلت عذاب الہون ہم پڑھ چکے ہیں لیکن جب اس پر زبر ہو ہون تو پھر اس کے معنی وقار اور اس کے معنی آجزی چلتے ہیں وہ زمین کے اوپر وقار کے ساتھ اور وقار کے معنی اس کے چلنے سے ان کی سنجیدگی کا احساس ہوتا ہے نہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں اور نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسرتے ہیں اور یہی دونوں صفتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی حضرت حسن سے پوچھا آپ کے نانا کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا نہ بیماروں کی طرح پاؤں گھسٹتے تھے اور نہ بےا قسم کے لوگوں کی طرح دوڑتے تھے بلکہ اس کے بیچ میں سنجیدگی سے آپ چلتے تھے اور آپ جب قدم اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے جمے ہوئے قدم کو اکھاڑ رہے ہیں اور اسی کے معنی آجزی کے ساتھ چلنا بھی تو اس طرح چلتے ہیں کہ اس کے چلنے سے آجزی کا احساس ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ اپنے مالک کے سامنے آجز رہنے والے بندے اکڑنے والے نہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ قالوا سلاما قالوا قولا سلاما وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جاہل پہ باتیں کرتا ہے جاہل الجھنے کی باتیں کرتا ہے یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بھی سلامتی اپنے لیے بھی سلامتی اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہ وہ سلام متارکت کہہ دیتے ہیں جدائی کا سلام کہ بابا سلام جان چھوڑو ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ ہم تم جیسے جاہلوں کے ساتھ کرتے رہیں اور اسی ضمن میں آئیں گے وہ سارے مناظرے شناظرے جو آج لوگ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو بھائی تم تو معلوم ہو پہلے سے تم سیدھا خاطب الجاہلون قالوا سلاما جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں وہ ان سے سلام متارکت کرتے ہیں پہلے علم تو ثابت کرو اپنا ولین سجدم و قیاما ان کی یہ صفت ہے کہ یہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے اللہ اکبر سجدم و قیام سجدوں میں گزارتے ہیں رات یا قیام میں رات گزارتے ہیں ساری ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے یا اس طرح گزارتے ہیں جب بھی دیکھنے والا دیکھتا ہے کبھی سجدے میں ملتے ہیں کبھی قیام میں ملتے ہیں کبھی رکوع میں ملتے ہیں تراہم رکعن سجدہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے میں ملیں گے وہ بحث کے آٹھ ہی ہیں بیس نہیں ہیں یہاں تو ساری ساری رات کی بات چل رہی ہے جتنی عبادت کرو اتنی کم جتنی عبادت کرو اتنی کم البتہ جو صحابہ کرام نے طے کر لیا وہ تعداد اپنی جگہ سنت والذین یقولون اور وہ جو کہتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم یہ بھی ان کی ایک صفت ہے اور یہ بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ ایمان والے بندوں کی بیان کی کہ وہ عبادت کر کے مست نہیں ہو جاتے اکڑتے نہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا بلکہ وہ عبادتیں کر کر کے جب سحری کا وقت آتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے روتے ہیں ما عبدنا کا حق آ عبادت کہاں تیری عبادت ہو سکی جیسے کہ عبادت کا حق تھا دعائیں کرتے رب ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب پھیر دے تو عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو ان عذابہ کان غرامہ بے شک اس کا عذاب ہے کان غرامہ بہت بری بلا بہت سخت قسم کی چیز غرامن چٹی میں پڑ جانے والی چیز ہے اس کا عذاب تو ہلاکت والی چیز ہے انہا ساعت مستقر و مقامہ بے شک وہ جہنم ساعت بہت بری ہے مستقرن مستقل ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی وہ اور تھوڑی دیر قیام کرنے کے اعتبار سے بھی یہ بھی جملہ وكان بين ذلك قواما یہ پھر ان کی صفت آ گئی وہ وہ رحمان کے بندے جو اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں لم يسرفوا فضول خرچی نہیں کرتے اپنا پیسہ خامخواہ نہیں بڑھاتے ولم یک اور کنجوسی نہیں کرتے کہ بخلی کر دیں اور مال ہی نہ خرچ کریں جہاں واجب کا خرچ کرنا وہاں بھی نہ کریں وکان بین ذالک ظانی کا اور ہوتا ہے اس کے درمیان ان کے چلنے کا قوامن درمیانی راستہ قوام جو فضول خرچی اور کنجوسی کے بیچ کی راہ اس کو قوام سیدھی راہ چلتے ہیں بیچ کی ولدینا آخر اور یہ سب سے بڑی صفت وہ جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے معبود کو لا یدعون نہیں پکارتے ہیں مع اللہ ہی اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے معبود کو اور ایک صفت ولا يقتلون النفس التي اللہ ہر اللہ اور نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو اللہ تی حرم اللہ جس کو اللہ نے محترم بنایا جس کو اللہ نے قتل کرنے کو حرام کیا اور کتنی جانوں کو اللہ بالحق مگر برحق طریقے سے اور حق ہے صرف پانچ قسم کی جانیں جگہ جگہ کی گئیں اور ان کی ایک صفت ولا یا اور جو بدکاری نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامًا اور جو کوئی کرے گا ایسا کام یلقا وہ تو ملاقات کرے گا اسامن بہت بڑے گناہ سے وہ پڑ جائے گا گناہ میں اسام بڑے گناہ میں پڑ جائے گا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک تفسیر فرمائی کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے اقام جو بہت بڑی سزا کی وادی ہے اس لیے دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا یلقا اسام وہ پڑ جائے گا گناہ کے نتیجے میں گناہ کا نتیجہ کیا ہے جہنم اس میں گرے گا یضاعف له العذاب اس کے لیے دوگنا کیا جائے گا عذاب کو بڑھتا ہی رہے گا عذاب بڑھتا ہی رہے گا عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ ہی مہانا اور ہمیشہ رہے گا وہ اس میں محانن ذلیل کیا ہوا ذلیل خوار ہو کر کے وہیں پڑا رہے گا مَنْ تاب مگر وہ جس نے توبہ کی وہ اور ایمان لے آیا عملا صالحا اور جس نے عمل کیا نیک عمل فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو یہ ہیں وہ لوگ بدلے میں دے گا اللہ سَيِّئَاتِهِمْ ان کی برائیوں کے حسنات نیکیاں دے گا بدلے میں وہ اللَّهُ اللہ غفور اور اللہ ہے بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا یہ ذرا اہم مقام ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ آمن اور ایمان لے آئے تو ایمان لے آئے تو یہ تو اوپر سے عباد الرحمن کی بات چل رہی ہے بیچ میں بات آئی تھی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے وہ بدکاری نہیں کرتے تو پھر یہ توبہ کرنا اور ایمان لانے کا کیا مطلب یہ اشارہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہو سکتے ہیں کسی کو ناحق قتل کر دیں اور بدکاری جیسے گندے کام میں مبتلا ہو جائیں یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہو سکتی اللہ اکبر یہ توبہ کرنا یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا ایمان لیا ایمان والا تھا پہلے سے لیکن ایمان لے آیا کہہ کر اشارہ کیا کہ یہ جو اوپر کے گناہ ہیں کون سے قتل اور بدکاری یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے فولا ہے کئی بدیل اللہ یہ وہ لوگ اللہ بدلے میں دے گا ان کو ان کی برائیوں کے نیکیاں اس کا کیا مطلب پہلے ان کا اعمال نامہ برائیوں سے بھرا ہوا تھا اب اس کے بدلے میں پروردگار ان کو نیکیوں کی توفیق دے گا بدلے میں برائیوں کی نیکیاں دے گا یعنی نیکیوں کی ان کو توفیق دے گا یہاں تک کہ ان کا اعمال نامہ اب نیکیوں سے بھر جائے گا اور پہلے برائیاں کرتے تھے برے کام کرتے کرتے بری عادت ہو گئی تھی ایک آدمی توبہ کرے تو کیا وہ عادتیں بھی بدل جائیں گی جی ہاں پروردگار ان کی عادتوں کو بھی بدل دے گا اور ان کی برائیوں کی جگہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا اور اس جملے کا ایک تیسرا معنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا وہ ایمان والا بندہ جس نے نیکیاں بھی کی مگر اس سے کچھ گناہ بھی ہو گئے غلطیاں بھی ہو گئیں اور خاص طور سے وہ گناہ جس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت بے لذت گناہ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ گناہ ہوئے اس سے ابھی عرض کرتا ہوں تو پروردگار اس کو قریب کرے گا اپنی رحمت کی چادر اس پر ڈالے گا اب وہ کیسے قریب کرے گا کیسے رحمت کی چادر ڈالے گا وہ سب وہ باتیں ہیں جو یہاں دنیا میں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی قریب کرے گا رحمت کی چادر اس پر ڈالے گا اور اس سے کہے گا بندے تو نیک بندہ مگر تو یہ کام بھی کیے ہیں کبھی نے مسجد سے نکلتے ہوئے کچھ بال بھی مسجد میں گرا دیے تھے اور نے کیا کیا تھا ہیں راستے میں نے کیلے کھا کر کے چھلکے بھی پھینکے تھے اور اپنے ناک سے رینت نکال کر کے دیواروں سے نے بلی تھی اور اس کو خراب کیا تھا اور پان مار کا لوگوں نے پان بھی چمکھے تھے یہ بھی خراب کیا یہ بھی گناہ بے لذت ہے راستے کو خراب کرتے جا رہے ہیں اپنے گھر میں صفائی کی اور پڑوسیوں کے گھر کے سامنے تم نے گند ڈالا تھا یہ بھی گناہ بے لذت ہے اور کیا گناہ بے لذت ہے اپنے گھر میں زور کا دھواں کر دیا پڑوسیوں کو تکلیف ہوئی گناہ بے لذت اپنے گھر کا گٹر کھول دیا پڑوسیوں کو تکلیف ہوئی یہ گناہ بے لذت یہ تو نے کیسے گناہ کیے تھے تو بندہ گھبرا جائے گا کہ بس اب آگے جہنم کا نمبر پروردگار فرمائے گا لیکن تو نے توبہ کی تھی اور تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا یہ گناہ بھی تو نے بہت گندے کیے چلو تیرے ان تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں بندہ بہت خوش ہوگا اور پروردگار فرمائے گا جا اپنے کرم سے جدے ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی دیتا ہوں کہ جتنے تو نے گناہ کیے ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی فرمایا بندہ بول پڑے گا پروردگار ابھی کچھ اور گناہ باقی وہ میں نے کیے تھے وہ تو گنا ہی نہیں گئے ہیں یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے نیکی دی جائے سیاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا والا رحم کرنے ہے وعمل صالحا اور جو شخص توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا متابہ تو وہ تو توبہ کر لیتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے پورے کا پورا اوپر بھی توبہ اور دوبارہ توبہ کا ذکر کہتے ہیں اوپر توبہ ہوئی و آمنا گویا ایمان لایا کفر سے توبہ کی اور نیچے دوبارہ توبہ کا ذکر کیا جب بھی کبھی غلطی ہوتی تھی گناہ ہوتے تھے اس سے توبہ کرتا تھا اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا تھا اور وہ کی صفت والذین لا یشہدون الزور اور وہ جو نہیں گواہی دیتے ہیں الزور جھوٹ کی جھوٹی بات کے پاس نہیں جاتے یہ بھی ترجمہ کیا گیا اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہ بھی ترجمہ کیا گیا اور دونوں ہو سکتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور ایک صفت ان کی یہ کہ جب بےہودہ قسم کی لغو قسم کی بیکار قسم کی بات کے پار سے گزرتے ہیں مرو کراما تو گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ الجھتے نہیں ایسے لوگوں سے بےہودہ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں گپے لگا رہے ہیں اگر ایسے موقع پر ان کو کچھ کہیں گے تو سارے کے سارے مل کر کہیں گے جائیے جائیے آپ اپنی ملنگ گیری کو سنبھالیے ایسے وقت میں عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں ہاں اگر لگتا ہے کہ موقع ہے ان کو سمجھانے کا تو سمجھاتے بھی ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ بندے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے لم لم يخر لو ہم وعمیانا نہیں گر پڑتے ہیں آیتوں کے اوپر بہرے ہو کر کے اور اندھے ہو کر کے معلوم ہوا پروردگار کا مطلوب ہے کہ بندے اس کی آیتوں کے اوپر غور کریں بندے اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کریں اور جو بہرا اور اندھا ہو کر کے گر جائے وہ ایمان والے کی شان نہیں یہ ہے وہ بندے جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے والذین یقولون اور وہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار خود بھی نیک ہیں ان کی تمنا ہے کہ ان کی اولاد بھی نیک ہو ان کا گھرانہ پورا نیک ہو جائے تو اپنے رب سے مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب حب لنا عطا فرما کو ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے وزریاتی اور ہماری اولاد میں سے وہ چیز عطا فرما پر آئین جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ظاہر ہے کہ نیک آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک ہو اس کے گھر والے بھی نیک ہوں تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دے خود بھی نیک اور گھر والوں کے نیک بننے کی تمنا وجعلنا للمتقین اماما اور پروردگار تو ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا امام میری اولاد پرہیزگار ہو میرا گھرانہ پرہیزگار ہو اور میں ان کا امام ہوں تو ان کو بھی متقی بنا اور مجھے اچھا بنا ان کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار آئی خبر یہ تیرہ سفتوں کے بعد الاد یجزون یہ ہیں وہ لوگ بدلے میں دیے جائیں گے ان کو الغرفتا بالا خانے دوسری منزل تیسری چوتھی پانچویں جو بھی اوپر کی منزلیں ہوتی ہیں ان کو غرفہ کہا جاتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کو دیے جائیں گے بالا خانے بما صبروا ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَيُلَقَّوْنَ اور دیا جائے گا ان کو جنت میں تحیہ اور سلام یعنی ان کا استقبال کیا جائے گا تحیت کے ساتھ حیا اللہ کی دعا کرنا دعاؤں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے فرشتے وَسَلَامًا اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کہ السلام علیکم السلام علیکم خالدین فیہا ان کو فرشتے سلام کریں گے یہ آپس میں سلام کریں گے اور پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہلوایا جائے گا خالدین فیحا ہمیشہ رہیں گے اسی میں کس میں ان بالا خانوں میں رہیں گے اسی سلام کے ماحول میں رہیں گے حسنت مستقر و مقامہ کتنی اچھی ہے یہ جگہ مستقل رہنے کے اعتبار سے اور کتنی اچھی ہے عارضی طور پر رہنے کے اعتبار سے آپ فرما دیجئے صورت شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا اور وہ قرآن بھی آیا بندہ بھی آیا اور انسانوں کو سمجھایا بھی گیا جس نے مانا تو سبحان اللہ اس نے اپنے ہی نفع کے لیے مانا جو نہ مانے قل آپ فرما دیجئے ما یا اباؤ کوئی پرواہ نہیں ہے بکم تمہاری ربی میرے رب کو نہیں پرواہ کرتا ہے میرا رب تمہاری لولا دعاؤکم اگر نہ ہو تمہارا پکارنا اگر نہ ہو تمہارا عبادت کرنا میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا فقط کذبتم تم تو یقیناً تم جھٹلا چکے ہو فسوف یکون الزامہ تو عن قریب ہو جائے گا وہ چپکنے والا قریب ہو جائے گا وہ واجب کون واجب ہوگا کون چپکنے والا ہوگا عذاب یوں سورت فوقان مکمل ہو گئی اور اس کے بعد سورت الشعراء مکیہ سورہ شعراء بھی مکی ہے وہی امی شروع عشرون آیا اور اس میں دو سو اور ستائیس آیتیں ہیں وہ رکوع اور گیارہ رکوع ہیں چھوٹی سورت کے بعد لمبی سورت ہے جس میں یہ بتایا جائے گا اس سورت کے اندر بتایا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پیش کیا لوگوں نے کس طرح اس کا سامنا کیا کس طرح مقابلہ کیا کس طرح دین کو شکست دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس صورت میں بتایا جائے گا کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے نبی یہی فرماتے رہے اور ساتھ میں یہ فرمایا جائے گا کہ جس طرح آپ کی قوم نے دین کی مذاق اڑائی آپ کی مذاق اڑائی جس طرح دین کو دبانے کے لیے اپنی طاقتیں صرف کی ہر دور کے اندر اسی طرح کیا گیا یوں کہہ سکتے ہیں آپ آسان لفظوں میں اس صورت کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ کی دعوت کا خلاصہ تھا گزشتہ صورت میں اور یہ جو سورہ شعرا شروع ہو رہی ہے اس صورت کے اندر تمام انبیاء کرام مشہور مشہور انبیاء کرام کی تقریروں کا خلاصہ ان کی دعوت کا نچوڑ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ذرا تفصیلی ہے اور باقی سب حضرات کا مختصر مختصر تبصرہ انہوں نے کیا بیان کیا کیسا کیا اور پھر قوموں پر کس طرح عذاب آتا رہا اور یہ اشارہ تھا کہ آپ اپنا حق ادا کر چکے ہیں اب یہ بھی انتظار کریں کہ پروردگار کی طرف سے وہ فیصلہ آ جائے جس طرح ہر دور کے اندر فیصلہ آتا تھا آخری رکو کے اندر پوری صورت کا نچوڑ ہے اور اس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں آپ کا مکہ المکرمہ میں رہ کر کے بغیر کسی سے پڑھے ہوئے اور بغیر یہودی اور عیسائیوں کی مجلس میں گئے ہوئے اللہ کے اب یہ پرانے انبیاء کی باتوں کو اس طرح بیان کروں جس طرح کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ ان کی مجلس میں موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا ہے ورنہ یہ پرانے انبیاء کے حالات آپ کو کیسے معلوم ہوئے اور پھر قرآن پاک کا تعارف کرایا جائے گا اور پھر قرآن کے مقابلے میں جو کچھ وہ کہتے تھے ان کی وحیات کا جواب دیا جائے گا اس کا نچوڑ دو تھے ایک یہ کہ یہ شاعری ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی جنات سکھا جاتا ہے اس کا جواب دیا جائے گا سورت شعرا یہ سورت کا نچوڑ خلاصہ مضامین کی تلخیص بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم نیم شعرا اس کا نام کیوں پڑا اس کے آخر میں ایک لفظ آ رہا ہے شعرا اسی لفظ کے اوپر سورت کا نام پڑ گیا سور شعرا شروع میں حروف مقطعات ہیں اور حروف مقطعات کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتے ہیں مختلف سوچے ہیں کسی نے کہا کہ ان سے مختلف مضامین کی طرف اشارہ ہے کسی نے کہا یہ سارے مل کر اللہ کی صفتیں ہیں اور کسی نے کہا کہ پروردگار کی خاص خاص صفات کی طرف اشارہ ہے جو لوگ اس سوچ کے حامل ہیں وہ کہتے ہیں فو سے مراد طیب اور سین سے مراد سمیش اور میم سے مراد مالک یا مجید یہ اللہ کی صفتیں ہیں انہی کے ساتھ اس کتاب کو سورت کو شروع کیا جا رہا ہے سورت کے شروع میں کتاب دل کا یات الکتاب المبین یہ واضح کتاب واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور آخر میں اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ ہے اللہ کی طرف سے یہ نازل ہونے والی کتاب اور اس کی آیتیں بھی بالکل واضح ہیں لا اللہ کا باخا اللہ گزشتہ صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو پیش کیا گیا کس طرح آپ ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتے ہیں اسی کی تلخیص لعلک باخع کا باخیون ایسا لگتا ہے شاید کہ ہو سکتا ہے کہ نفسک آپ ہلاک کر دیں اپنے آپ کو آپ بھلا دیں اپنے آپ کو اللہ یکون مؤمنین اس غم میں کہ یہ مومن نہیں ہوتے ہیں ان نشان نزل علیہم من السماء وہ کہتے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ تب ہم مانیں گے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ایسا معجزہ دکھا سکتے ہیں جس کے بعد ماننے کے سوائے چارہ نہ رہے ان نشا اگر ہم چاہیں ننزل علیہم تو اتارے ان کے اوپر من السماء آسمان سے آیتن ایسی نشانی ایسی نشانی کہ جس کے سامنے وہ جھک جائیں فضلت تو جھک جائیں آنا کو ان کی گردنیں لہا اس نشانی کے لیے خاضعین آجزی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اور ذلت کے معنی دن بھر رہنا اب میں نے وہ ملا کر ترجمہ کر لیا آپ الگ الگ کریں تو فضلت آنا کو یا ہو جانا ہو جائیں گی ان کی گردنیں اس نشانی کے لیے خاضعین جھکنے والی وَمَا مایاتی امن ذکر اور الرَّحْمَانِ مُحْدَثِ اور ان کا حال کیا ہے اللہ کی طرف سے جو جو وہی نازل ہوتی ہے یہ ایک ایک معجزہ ہے بلکہ ایک ایک آیت ایک ایک معجزہ ہیں لیکن ان کا حال معجزے کے ساتھ کیسا ہے وما یاتیہم نہیں آتی ہے ان کے پاس من ذکر من ذکر من الرحمن رحمان کے ذکر میں سے کوئی بات نہیں آتی اس کی نصیحت میں سے کوئی بات نہیں آتی محدث تازہ نصیحت میں سے اللہ قانوان مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں کان مارنے والے ہوتے ہیں فقط كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ایک ایک آیت ان پر اترتی ہے اور یہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں فقط كذبوا تو یقیناً یہ جھٹلا چکے یہ انکار کر چکے انہوں نے اپنا کام کر دیا فسیاتیہم تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں اس چیز کی جس کی یہ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی خبریں آنے کا مطلب ان کی خبروں کا نتیجہ آئے گا انجام نازل ہوگا ان کے اوپر خبروں سے مراد فسیاتیہم آئیں گی ان کی پاس ان کی خبریں یعنی ان کے جھٹلانے اور ان کے مذاق اڑانے کا نتیجہ آئے گا یرو اللہ الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم پروردگار کی قدرت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کیا سوچتے ہیں وہ ان پر عذاب نہیں لا سکتا ہے جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اب یرو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا الارض زمین کی جانب کم انبتنا فیہا کتنے اگائے ہم نے زمین کے اندر من کل زوج کریم ہر ایک عزت والے جوڑے میں سے ہر ایک بہترین چیز اگائی اور ان کے جوڑے جوڑے بنا کر کے اگائے یہ لمبی چوڑی یہ زمین اس کے اندر نباتات پھیلے ہوئے ان پر اگر غور کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ وہ جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے وہ ان پر عذاب بھی لا سکتا ہے ان ذالک آیا بے شک اس میں نشانی ہے وہ مکانا اکثر مؤمنین اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے وہ ان رب اللہ عزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب ضرور بے ضرور وہی تو غالب ہے الرحیم وہی تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ موسانی تلخو الظَّالِمِينَ اب یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی کہیں سے شروع کرتا ہے قرآن کریم کبھی کہیں سے ان کے واقعے کو اس لیے کہ یہ کوئی قصوں کی کتاب تو ہے نہیں یہاں اس موقع سے شروع کرتا ہے کہ جب پروردگار نے ان سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کو جا کر میرے دین کی دعوت دو وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ اور یاد کیجئے جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تفسیریا اس بات کے لیے پکارا دل الظالمین کہ آپ آ جائیے ظلم کرنے والے لوگوں کے پاس ظالم فرعون اور اس کے کارندے اور اس کے ملا ان کے پاس آ جائیے قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس اللہ حد کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ڈرتے ہیں کیوں نہیں باز آتے ہیں ان کو آگاہ کیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے پروگرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور تور پر آگ لینے گئے تھے جہاں یہ حکم ملا اب تک خیال نہیں تھا اس کا سوچتے تھے جنگل میں کہیں چھپ چھپا کر کے وقت گزاریں گے یا کیا سوچا ہوگا کچھ نہ کچھ اب جو حکم ملا کہ سیدھا فراؤن کے پاس جاؤ اور فراؤن کو جا کر کے آزاد کرو تو فوراً ان کے ذہن میں بات آئی کہ ان کا تو ایک بندہ میں نے قتل کر رکھا ہے اس کا کیا بنے گا پالا اخاف عرض کی میرے رب انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان یکذبونی کہ وہ مجھ کو گے جھوٹا کہیں گے وہ یضیق صدری اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ ولا ينطلق لسانی اور چلتی نہیں ہے میری زبان زبان میں گرے ہیں میں سورۃ تاہ میں عرض کر چکا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدائشی تھی اور دوسروں نے کہا کہ انگارہ زبان پر رکھ دیا تھا اس کی وجہ سے زبان میں آئی گئی تھی فرماتے ولا انتلک السانی اور میری زبان نہیں چلتی فارسل اللہ ہارون تو بھیجیے آپ ہارون علیہ السلام کی جانب قرآن کبھی پر مخت... کہیں مختصر بات کرتا ہے کہیں تفصیل سے یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا کہ میں میری زبان چلتی نہیں میرا سینہ تنگ ہوتا ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو حضرت ہارون کے پاس وہی بھیج دیجئے وہ چلے جائیں گے نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے چونکہ دوسری جگہ بتایا جا چکا میری زبان نہیں چلتی تو دعا کی پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کو چلا دے میرے بوجھ کو آسان فرما دے اور ساتھ میں میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی بھیج دے وَلَهُمْ عَلَيَّ ولحم فَخَافُونَ يَقْتُلُونَ اور ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے ایک قتل کا مقدمہ ہے فَخَافُونَ يَقْتُلُونَ تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے قَالَ كَلَّا ہرگز نہیں یہ کیا اللہ کا انتظام ہوتا ہے کہ وہ فرعون جو کل پاگلوں کی طرح اس کی پولیس بھی اور وہ بھی تلاش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کہیں ملیں تو ان کو قتل کیا جائے آج کیا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واپس جائیں گے لیکن فرعون کبھی اس مقدمے کو نہیں کھولتا کبھی اس کا ان کو قتل کرنے کی نہیں سوچتا لوگوں کو کہتا رہتا ہے مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو ماروں گا مگر خود کبھی یہ ہمت نہیں کرتا ہے اللہ کی طرف سے یہ غیبی انتظام ہوتا ہے انبیاء کرام کا ایسا روب ڈالا جاتا ہے اور یہی دائی کا روب بھی ہوتا ہے کہ پروردگار اسی سے اس کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمت نہیں کر سکتا ایسا کرنے کی اعلی کل فرمایا ہرگز نہیں کوئی نہیں قتل کر سکتا ہے وہاں گزر چکا شاید میں نے عرض کیا تھا یہ کس بندے کا قتل کیا بیس میں پارے میں وہیں عرض کریں گے فیض آبادی آیا تینا جو تم دونوں ہماری نشانیوں کو لے کر کے انا معکم مستمعون ہم تمہارے ساتھ ہیں مستمعون سن رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں تمہاری بات کو گھبرانا نہیں فاتحہ فرعون جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس فقولا تو تم دونوں کہو انا رسول رب العالمین بے شک ہم پروردگار کے پالنہار کے بھیجے ہوئے ہیں رسول واحد ہے کل واحد منا ہم میں سے ہر کوئی پروردگار کا بھیجا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک پیمبر ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ایسے ہی آ گیا نہیں اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اس لیے ہم آئے ہیں اس سے بعد لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اس لیے آئے تھے کہ اپنی قوم کو کسی طرح فرعون کے چنگل سے چھڑائیں دوسروں نے کہا غلط فرعون کو دین کی دعوت دینے آئے تھے اور جگہ جگہ قرآن کریم نے بیان کیا وہ ہم پہلے کہہ چکے ہاں یہ بھی ایک مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کو اس کے ظالمانہ پنجے سے چھڑائے وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں رب کا رب کے منع پالنے والے کا تو فرعون نے فوراً تانا دیا کہ تجھے تو ہم نے پالا ہمارے بیچ میں رہا یہ رب کون ہے پالنے والا کس کو کہہ رہا ہے تو عالم علم ربک اس نے کہا کیا ہم نے تجھے پالا نہیں فینا اپنے بیچ میں ولیدن جبکہ تو چھوٹا بچہ تھا وہ رب اور ٹھہرا تو ہمارے بیچ میں من عمری کا سنین اپنی عمر میں سے ایک لمبے عرصے تک سنین کئی سالوں تک ٹھہرا تھا کتنے سال تک ٹھہرے تھے مشہور روایت تیس سال کی ہے کہ تیس سال تک فرعون کے ہاں رہے لیکن تیس سال کے بعد پھر مدین گئے اور پھر شادی فرمائی دوسروں نے کم بھی بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنی لمبی عمر نہیں ہو سکتی بغیر شادی کے واللہ عبالم کیا ہم نے تیرے تجھے پالا نہیں تھا ہمارے بیچ میں اور تو ہمارے بیچ میں ٹھہرا تھا اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ تیس سال تک ٹھہرا وفعلت فعلتك التي فعلت اور کیا تو نے فعلتك اپنا وہ کام یہ فعل یا فعل ہو تو کرنا اور فعلت ہو تو غلط کام کرنا جس کو اردو میں کہتے کرتوت وفعلت فعلتك اور تو نے اپنا وہ کرتوت کیا تھا الذي فعلت جو تو نے کیا تھا وانت من الكافرين اور تو ہے ناشکروں میں سے پالا ہم نے روٹیاں ہم نے کھلائیں تیس سال تک اب کس کو کہتا ہے جہانوں کا قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور ایمان والوں کو جواب کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں ایسے موقع پر گھبراؤ نہیں تو اقرار کرو تو ہا فرمایا تجھے وہ ایک بات یاد ہے میں نے کیا وہ کام اقرار کرتا ہوں انکار نہیں ہے تجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اذن تب کیا توانا من اقبال اور میں تھا غلطی کرنے والا خطا کرنے والا لغزش کرنے والا میں نے مارنے کے لیے اس کو نہیں مارا تھا فوقع وہ میں دموسا میں تو صرف ایک گھونسا مارا تھا کہ کیوں ستاتا ہے لوگوں کو مر گیا کمبخت لیکن یہ تو سوچ میں کیوں بھاگا اس لیے بھاگا کہ تیرے یہاں انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا مجھے معلوم تھا کہ مظلوم کی نہیں سنی جائے گی اور میرے خلاف فیصلہ ہوگا تیری عدالت سے کوئی انصاف کی امید نہیں تھی فقرار تم تو بھاگا میں تم سے تمہاری حکومت سے لما خفتکم جب میں تم سے ڈرا کس بات سے کہ تم انصاف نہیں کرو گے فواہ بالی ربی حکما ٹھیک تمہارے بیچ میں تھا تمہارے بیچ میں رہا میں لیکن میرے رب نے مجھ پر احسان کر لیا فواہ بالی تو عطا کیا میرے رب نے ربی میرے رب نے حکمن مجھے عطا کیا حکم دانش مندی عطا فرمائی وجالی من المرسلین اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا اس نے مجھے انبیاء میں شامل فرمایا رسول بنا دیا پیمبر بنا دیا اگر اس نے مجھے پیمبر بنا دیا اور تب میں نے وہ غلطی کی تھی تو اپنی طرف سے اس نے مجھے عطا کر دیا تو اس کے اوپر تمہیں اعتراض کیا ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور بس وہی ایک نعمت ہے وہی ایک احسان ہے تمنہا جو تو مجھے جتلاتا ہے کہ تُو نے مجھے پالا تھا بڑا احسان کیا علیہ نے مجھ پر وہ احسان کیا تھا نحبت بنی اسرائیل اس وجہ سے کیا تھا کہ حب بنی اسرائیل تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اس کے دو ترجمے ایک یہی یہ احسان تیرا مجھ پر کیوں ہوا کیا میں بھوکا تھا کیا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا میرے دوسرے بھائی بھی تو ہیں وہ ان کو نے کیوں نہیں کھلایا اس لیے کہ نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اور اس وقت میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس مجبوری کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تو دریا میں ڈالا اور نے وہاں سے اٹھایا تو یہ کون سا تیرا احسان ہے پوری قوم کو غلام بنا کے اور دوسرا یہ بھی کہ یہ احسان نے اس ظلم کے مقابلے میں کیا تیرا ظلم یہ کہ پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور ایک بچے کو اس میں سے نے پال دیا بڑا احسان کیا تو آج یہی حال پوری دنیا میں ہے ایمان والوں کا بھی ہے بہت سے جگہوں پر کہتے ہیں جو ظالم طاقتیں باہر سے آتی ہیں قابض ہوتی ہیں وہ پھر بعد میں یاد کراتی ہیں ہم نے تمہاری سڑکیں بنائی ہم نے تمہارا یہ کیا کس نے تم کو بلایا تھا بلایا کس نے تھا تمہیں بنانے کے لیے پوری قوم کو غلام بنا کر کچھ لوگوں کو سڑکیں بنا کر دیتے اور کیا چیز ہے وہ رب العالمین کیا چیز ہے میں نے پیچھے بھی عرض کیا جگہ شاید بات سمجھے نہیں تھے ساتھی ایک ہے عربی میں ماں جس کا مطلب چیز اور ایک ہے من یعنی کہتا ہے کون ہے رب العالمین کہتا ہے کیا چیز ہے یعنی تانبے کا ہے پیتل کا ہے اس کی جنس کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے ذرا تعارف کراؤ کس چیز سے بنا ہوا رب ہے یہ یعنی نہیں پوچھتا ہے کہ اس کی صفات کیا ہے آسان لفظوں میں یہ پوچھتا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے اس کی ذات کا تعارف کراؤ کس چیز کا ہے خدا قال رب السماوات والارض وما بينهما نما علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں کا رب زمین کا رب وما بينهما اور ان کے بیچ میں جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے ان کو تم اگر تم یقین کرتے ہو غور کیجئے وہ سوال کر رہا تھا کہ رب کی ذات کیا ہے اور علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب کی صفات یہ ہیں اس کی صفتیں یہ ہیں اسی کو سن کے وہ کہتا ہے قال لمن حول ولا تستمعون اس نے کہا اپنے ارد گرد والے لوگوں سے اللہ دست سنتے نہیں پوچھ کیا رہا ہوں اور جواب کیا دے رہا ہے آج کی زبان میں کیا کہیں گے سوال کی ہوں اور جواب چلوں یہ کیا جواب دے رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ خدا کس چیز کا بنا ہوا تیرا خدا تو یہ جواب دیتا ہے کہ جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے رب رب اب علیہ السلام نے دوسرا تیر مارا سمل نے دیا اس کو فرمایا رب تمہارا بھی رب ہے تو مجھے پالنے کے احسان کتراتا ہے تجھ کو کس نے پالا تیرا کون مالک ہے ربو تمہارا رب ہے وہ ربو وہ کہتا مجھے میرے باپ نے پالا رب ربو الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے اس کو میں رب مانتا ہوں جو سب کا مالک ہے اس نے کہا دیکھو سوال کر رہا ہوں کہ رب کس چیز کا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اس کی جنس کیا ہے پھر جواب کیا دے رہا ہے اس کی ذات کا جواب نہیں دے رہا ہے قال ان رسولكم الذي ارسل اس نے کہا بے شک تمہارا وہ رسول الذي ارسل اليكم جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لا مجنون ضرور بے ضرور دیوانہ ہے پاگل ہے استغفر لوگوں کو کہہ رہا ہے وہ رسول مذاق کے طور پر کہ یہ جس کو جو کہتا ہے نا تمہاری طرف میں بھیجا ہوا ہوں یہ تو دیوانہ ہے پوچھ کیا رہا ہوں جواب کیا دے رہا ہے قال رب المشرق والمغرب فرمایا مشرق کا رب ہے مغرب کا رب ہے وما ماپ اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے ان تم اگر تم عقل سے کام لیتے ہوئے تو ایٹم بم ہیں تم مجھے کہتے ہو میں پاگل ہوں تم ہو پاگل جن کو رب کا تعارف نہیں ہے اور یہ پوچھتے ہو کہ رب کی ذات کیا ہے اس کی ذات کو کوئی پہچان سکتا ہے تیری کھوپڑی میں اس کی ذات آ سکتی ہے اس کو تو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے انسان کو بھی بسا اوقات اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے کوئی پوچھے کہ ہوا کیسی ہے مجھے بتاؤ تو یہی تو کہیں گے مجھے جو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز لگتی ہے نا اس کو ہوا کہتے ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے کوئی اس کو پکڑ تو نہیں سکتے ہیں صرف یہی بتا سکتے ہیں فیور کیا چیز ہے یہ تھوڑا بتا سکتے ہیں یہ کہیں گے وہ جب وہ جسم گرم ہوتا ہے نا اس جو جو گرم ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ اندر بخار ہو چکا ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کی ذاتیات نہیں بتائی جا سکتی ان کی صرف صفتیں بتائی جا سکتی ہیں کوئی پوچھے کھٹا کیسا ہے میٹھا کیسا ہے کڑوا کیسا ہے لوگ وہ نہیں بتا سکتے ہیں تو تو پوچھتا ہے رب کیا ہے تو تجھے عقل ہی نہیں ہے ان تن تم تعطیل ہو اگر تم عقل سے کام لیتے ہو آ رہے تخت غیری آ گیا وہ اپنے اصلی معیار پر کیا معیار ہوتا ہے طاقت والوں کا جب وہ عقل کے میدان میں ہارتے ہیں چپ زیادہ باتیں نہیں ہمیں کرنی بس ہماری مانو ورنہ ہمارے پاس طاقت ہے ہر دور میں یہی ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بدھو نہیں ہے وہ باتوں کا جواب دے نہیں سکتے پھر دھمکیوں پر آ جاتے ہیں قال لئن اتخذت الہا غیری موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا نہیں وہ اس نے کم وقت نے کہا لئن اتخذت الہا غیری اگر تو نے بنایا کسی کو خدا غیری میرے سوا لا جعلنک من المسجولین تو ضرور بالضرور میں تجھے شامل کر دوں گا قیدیوں میں دھمکی دیتا ہے کہ جیل میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں تجھے بھی شامل کر دوں گا ان کے ساتھ وہیں ڈال دوں گا اگر تم میرے سوا کسی کو خدا بنائے گا موسیٰ علیہ السلام نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر قال اولو جیتو کا بھی فرمایا اگر میں تیرے پاس کوئی صاف نشانی لے کر آیا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو تب بھی تم مجھے جیل میں ڈال دے گا اتنا بڑا بےحودہ کام کرے گا ظلم کا کام کہ میں نشانی پیش کر رہا ہوں تو پھر بھی جیل میں ڈال رہا ہے وہ پھنس گیا بےچارا تالا فاتی بھی اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو کہ چپ مجھے کوئی نشانی وشانی نہیں دیکھنی ہے لیکن اس کو ڈر ہے لوگ مجھے کہیں گے کہ جناب وہ کچھ دکھانا تو چاہ رہا تھا ہم کو بھی دکھاتے کوئی نہ کوئی چلو تماشا ہی دیکھتے تھوڑی دیر مگر دیکھتے تو صحیح آپ نے تو بیچارے کو بولنے نہیں دیا معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر موقع دینا چاہیے لیکن اس نے موقع دیا پھنس گیا اس نے کہا فاتی لا اس کو میرے پاس فاتی لا اس کو ان کن تمن کو اگر تو سچا ہے فالقا سا ہو تو ڈالا مسال السلام نے اپنی لاٹھی کو فیضا یہ سوبان مبین تو اچانک ہو گئی وہ کلم کھلا دہا یعنی یہ نہیں کہ خالی شک ہوا ازدہا کا کلم کھلا ازدہا اور کتنا بڑا ازدہا ایک جبڑا زمین پر اور دوسرا جبڑا اس کے محل سے اونچا اللہ اکبر اور وہ پیچھے میں عرض کر چکا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا بہت اونچے تخت پر اور اس کی کابینہ اس سے نیچے اور تخت کے اوپر اس کی کرسی اب وہ جو ازدہا بنا اس نے منہ کھولا اور اس کی کرسی سے بھی اونچا تو بیچارے کے تمام راستے کھل گئے اور کرسی سے گرا نیچے کرسی اوپر اب یہ نیچے فیضا یہ گئے اچانک کھلم کھلا دہا وہ نہ دہا ہوں اور نکالا کھینچا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر فیضا للناظرین تو اچانک وہ سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے سورج بن گیا گھبرا گیا پھر کیا کریں اور استعمالی روایتوں میں ہاتھ جوڑے کہ موسیٰ پہلے لاٹھی کو پکڑو پھر بات کریں گے جب لاٹھی پکڑ لی ہوش میں آیا بیٹھا واپس اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا کہا اس نے سرداروں سے ہاؤلا جو اس کے ارد گرد تھے یہ نہازانا تھا ایرن علیم بے شک یہ جادوگر ہے جاننے والا ہے اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ سرداروں نے اس سے کہا اس کا مطلب پہلے اس نے کہا پھر انہوں نے بھی کہا جی جی سرکار بالکل یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ چاہتا ہے نکالے تم کو تمہاری زمین سے جادو کے ذریعے سے مجھے اپنی کرسی کا خطرہ نہیں تمہاری زمین کا مسئلہ ہے فماذا تامرون تو تم مجھے کس بات کا حکم دیتے ہو جلدی بتاؤ ارجی انہوں نے مشورہ دیا ارجی ہی یوں تھا ارجی ڈھیل دے تو اس کو واقع اور اس کے بھائی کو فی الحال ٹالو بات کھاؤ وہ حاشرین اور بھیج دے تو شہروں کے اندر حاشرین جمع کرنے والوں کو جو جادوگروں کو جمع کر کے لائیں یا تو کا بکل سحار علیم جو لے آئیں تیرے پاس جاننے والے بڑے بڑے جادوگروں کو سہار علیہ اسلام کے لیے کہا تھا ساحر جادوگر اور سہار کے بارے بڑے مہا جادوگر بڑے بڑے جادوگروں کو فجمع السحرہ تو جمع کر دیا گیا جادوگروں کو لیمی یوم معلوم ایسے دن کے لیے جس کا وقت بھی متعین تھا وہ ہو چکی پہلے بات کہ طے ہو گیا کہ وقت کون سا ہوگا چاشت کا اور دن کون سا ہوگا یوم الزینہ جو لوگوں کی عید کا یا میلے کا دن ہے جس میں لوگ نکل کر آئے اور میدان بھی بالکل کیسا سور ہموار میدان تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور اس کو بھی دیکھ سکیں وکیل للناس هل انتم مجتمعون پھر لوگوں سے کہا گیا کیا تم ہو جمع ہونے والے لوگوں آ جاؤ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین تاکہ ہم چلیں جادوگروں کے پیچھے اگر ہو جائے وہ غالب آنے والے مطلب جب تک تماشا چلتا رہے تو ہم ان کا ہاتھ بڑھائیں گے ہیں اپنے حوصلے بڑھائیں گے اپنے جادوگروں کے تالیاں بجائیں گے سیٹیاں بجائیں گے جیت گئے بھئی جیت گئے تو ان کا دل بڑھتا رہے گا اور جب وہ جیت جائیں گے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ڈھول بجیں گے تماشا ہوگا فلما جا ہو تو جب آگے جادوگر قالوا لفرعون تو انہوں نے کہا فرعون سے اے کیا پھٹتے منہ وہی بات کہہ دی جو نہیں کہنی تھی آتے کہنے لگے وہ بات جس سے پتا چلا کہ جادوگری الگ ہے اور معجزہ الگ ہے نبی آتے ہیں وہ آ کر اعلان کرتے ہیں ہم تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے یہ آتے منہ پھٹ کر کے منہ کھول کے کہتے ہیں کیا بے شک ہمارے لیے اجر تو ہوگا نا نحن الغالبین اگر ہم ہوئے غالب آنے والے پالن امن اس نے کہا کیوں نہیں بالکل ہوگا کیسی کار بات کر دی تم نے وَإِنَّكُمْ لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مزید سنو اور تب تو تم ہو جاؤ گے مقرب لوگوں میں سے تمہیں کو اپنا وزیر بناؤں گا کابینہ میں شامل کروں گا اس لیے کہ یہ تو سب ناکام ہو گئے قال لهم کہاں فرمایا علیہ السلام نے ان جادوگروں سے ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے لیکن ہم پڑھ چکے سور تاہا میں اس سے پہلے ان کو تبلیغ کی دعوت دی اور ان کی صفوں کے اندر کھلبلی مچ گئی ہل گئی ان کی صفیں لیکن پھر فرعون نے بھی دھمکی دی چلو چلو دوسرے لوگوں نے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ کر کے آسر نجوا سرگوشیاں کی تو پھر آ گئے تب علیہ السلام نے فرمایا ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے فالتو ابالا ہوں تو انہوں نے ڈالا اپنے رسیوں کو وہ اور اپنی لاٹھیوں کو وہ اور انہوں نے کہا عزت فرعون کے غلبے کی قسم فرعون کے غلبے کی قسم انا لنحن الغالبون بے شک ہم ہی ہیں غالب آنے والے فرقا عصا تو ڈال دی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی فائدہ ما کون تو اچانک وہ نگلنے لگی ما یافقون جو کچھ وہ جھوٹ بنا رہے تھے یافق یافقن اس کے معنی جھوٹی بات کرنا اور افق کے دوسرے معنی فالقی یا ساجدین تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے عرض کر چکا میں کہ ایسی ان کے اوپر کیفیت تاری ہوئی یہ منظر دیکھ کر کیونکہ وہ صاحب فن تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے اور وہ پہلے سمجھ گئے تھے علیہ السلام کی تقریر سے ہی تو گرا دیے گئے سجدے کی حالت میں اور اعلان کیا انہوں نے قالوا آمنا برب العالمین ہم ایمان لے آئے جہانوں کے پروردگار پر اور کون ہے جہانوں کا پروردگار موسیٰ و ہارون موسیٰ علیہ السلام کا رب حضرت ہارون علیہ السلام کا رب قال آمنتم لہ اوہ پھر خبر گیا کچھ نہیں بیچارے کو بات بنی حالانکہ اس کو اور کچھ کہنا چاہیے تھا تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم اس پر ایمان لائے لیکن کوئی بات بنی نہیں بیچارے پر ہے ہکا بکا رہ گیا کہنے لگا اچھا کیا تم ایمان لے آئے ان پبلا لکم اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا انہو لکبیرکم بے شک یہ تمہارا پڑا ہے اللذی علمکم السحر جس نے تم کو جادو سکھایا ہے وارد کیا جا چکا اس نے کہا کہ یہ تمہارا گرو ہے اور یہ تمہارا بنا ہوا پلان ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تو تو انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کیسے تم ایمان لاتے ہو اب جو ہم سزا دیں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کس کی سزا زیادہ سخت ہے لَوْقَتِّعَنَّ تیانائی ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف جانب سے بلا اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا اجمعین سب کے سب کو اور سولی کے وہ معنی کہ درختوں کے ساتھ کھڑا کروں گا اور پھر تمہارے جسموں میں کیلے ٹھکواؤں گا قالوا لا لازر انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بے شک ہم ہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے اگر تو نہیں مارے گا زندہ رہیں گے تب بھی تو مر کر اس مالک کے پاس جائیں گے تو اگر اس طرح شہادت کی موت نصیب ہوگی تب بھی اس کے پاس جائیں گے اِنَّا نانت موائیں گے فیر ہم تمہ کرتے ہیں کہ بخشش کرے ہمارے لیے ہمارا رب خطایانا ہماری خطاؤں کی تو پھر ہم کیوں شہادت سے ڈریں ان کننا اول المؤمنین اس وجہ سے کہ ہم ہو گئے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم نہیں گھبراتے ہیں کر جو تو کر سکتا ہے اور میں عرض کر چکا کہ مشہور روایت یہی ہے کہ ایک ایک جادوگر کو اس نے پھانسی بھی دی اور ایک ایک کے بازو اور ٹانگیں بھی کٹوائیں لیکن کسی نے ایمان سے منہ نہیں موڑا اللہ اکبر اور یہ مکہ میں ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان حالات سے دو چار ہو سکتے ہو مگر کر کے دکھایا حضرت حبیب نے میں عرض کر چکا ایک ایک جسم کا حصہ کاٹ رہا تھا مسلمہ کذاب اور پھر بھی وہ کلمائیں حق زبان سے جاری کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ جان جان آفری کے حوالے کر دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یہی وہ آیتیں تھی جن جن کو سن کر کے ایمان بنتا تھا ابو جیل نے دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ کو باندھا اور پھر نیزہ لے کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر بار بار کہتا جا رہا تھا ابھی مان جا ابھی مان جا ابھی توبہ کر لے ابھی توبہ کر لے چھوڑ دوں گا آزاد کر دوں گا چھوڑ دوں گا دولت دے دوں گا پیسہ دے دوں گا فرمایا تو مکہ کی رانی اور ملکہ بنا دے تب بھی میں تھوکتی نہیں اس کے اوپر اس ایمان کے مقابلے میں ایمان کی قیمت تو نہیں اتنی کم سمجھی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب پھر یہ کش بکش جاری ہو گئی مگر قرآن پاک نے یہاں اس کو مزید نہیں بیان کیا سورہ آراف میں بیان ہو چکا ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب عناصری کے راتوں رات لے جائیے بے عبادی میرے بندوں کو انکم متبعون لیکن یہ بات سن لو انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا لے چلو میرے بندوں کو موسیٰ علیہ السلام دو مرتبہ مدین کا راستہ دیکھ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ گئے ہیں ایک مرتبہ واپس آئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج پھسل جاتے ہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اس راستے کے بجائے جو خفیہ راستہ تھا جو خشکی کا راستہ تھا اس کے بجائے سیدھے راستے سے چلتے ہیں جو بحر سے جا کر کے ملتا ہے سامنے سمندر آ جائے گا فرعون فی المدائن حاشرین رات کو نکلے بنی اسرائیل صبح کو جیسے فرعونیوں کو پتا چلا اس نے ارسلا فرعون فرعون نے بھیجا فی المدائن شہر کے اندر حاشرین جمع کرنے والوں کو کہ جمع کر کے لاؤ تمام لشکروں کو تمام علاقے کے لوگوں کو سب کے سب آ جاؤ ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں کا اولائی لشر ذمتن بے شک یہ لوگ لشر ذمتن ایک چھوٹی سی جماعت ایک ٹکڑی ہے قلیلون نہ بالکل ہی چھوٹے سے شیر کی جمع شرازم پہلے اس کے معنی تھے چھوٹی سی جماعت اور قلیلون ان سے مزید تاکید ہوگی یہ اتنی سی ایک جماعت ہے اور وہ بھی یہ کہ ہمارے نوکر اور ہمارے ملازم بھاگ جائیں گے تو کون ہمارے برتن مانجے گا کون ہمارے گھر میں نوکری کرے گا چلو وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ اور یہ اتنی سی جماعت کیا پدی کیا پدی کا شوربہ اور یہ ہم کو غصہ دلاتے ہیں روزانہ پنگے کرتے ہیں آج کام کر دو ان کا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ اور بے شک یہ ہمارے لیے غصہ دلانے والے ہیں اس نے سنایا ہوگا ہم نے ان پر اتنے احسان کیے ہم نے ان پر اتنے کرم کیے ان کو کھانے کے لیے روٹیاں دی بے شک یہ ہمارے گھروں میں کام بھی کرتے تھے لیکن پھر بھی ہمیں غصہ دلاتے ہیں یہ گھٹیا حرکتیں کرتے وہ ان حَاضِرُونَ حاضر اور بے شک ہم سب کے سب حاضر ہیں اس حاضر کے کیا مانا پانچ معنی کیے گئے ہم وہ لوگ ہیں حاضرون جو ہر وقت میں تیار رہتے ہیں مستعدون اور دوسرے معنی حاضرون متیقظون ہر وقت میں چست رہتے ہیں بیدار رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے کوئی حادثہ پیش آئے فوراً اس کا مقابلہ کرتے ہیں مسلحون اور ہم سب کے سب ہتھیار بند لوگ ہیں ہمارا مقابلہ کرتے ہیں یہ لوگ ہم چوکنا لوگ ہتھیار بند لوگ وہ خائفون اور یہ بھی کہ ہم ڈرتے ہیں کس بات سے کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے ہم ان کو پکڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے ماریں گے گویا پہلے اس نے کہا ہوگا یہ چھوٹی سی جماعت ہمارے نوکر بھاگ رہے ہیں اور پھر اور غصہ آیا جوش میں کہا نہیں بس مار دیں گے کوئی ضرورت نہیں ہم کو نوکروں کی ہمیں غصہ دلاتے ہیں چھوٹی سی جماعت کتنی تھی یہ چھوٹی سی جماعت اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے پاس کوئی تاریخی متعین روایت تو ہے نہیں علامہ محلی نے لکھا چھ لاکھ اور ستر ہزار مگر قیلہ کہہ کر ڈرتے ڈرتے کہ چھ لاکھ اور ستر ہزار تھے اور فرونی کتنے تھے ان کے مقابلے میں صرف فرونیوں کا مقدمت الجیش لشکر کے چار حصے ہوتے ہیں ایک آگے ہوتا ہے اور ایک قلب ہوتا ہے بیچ والا اور ایک دائیں والا اور ایک بائیں والا ہوتا ہے میمنا اور میسرا اور قلب اور ایک پچھلا ہوتا ہے ساقا تو جو سامنے کا صرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدمت الجیش جو سامنے جا کر کے حملہ کرتا ہے اس مقدمت الجیش میں خالی سات لاکھ تھے ویسے اس زمانے میں اتنے لوگ تھے کہ نہیں تھے یہ مبارکہ تو نہیں ہے لیکن اتنی بات طے ہے کہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے مقابلے میں مٹھی بھر جماعت بالکل ہی تھوڑے سے تھے چل پڑے یہ فرعونی ان کے پیچھے اور آگے آگے بنی اسرائیل پروردگار فرماتا ہے فرعونی تھوڑے نکلے ہم نے ان کو نکالا فَأَخْرَجْنَاهُمْ نہ تو ہم نے نکالا فرعونیوں کو کہاں سے نکالا جنات نہ باغوں سے نکالا چشموں سے نکالا وہ قنوز اور خزانوں سے نکالا وہ مقام کریم اور عزت کی بیٹھکوں سے نکالا بڑی مزیدار رہنے کی ان کی جگہ بڑے بڑے محل ان محلوں سے نکالا کزالی کا اسی طرح ہوا ہماری حکمت ایسی تھی وہ رسنا بنی اسرائیل ان کو کیوں نکالا بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا لیکن یہ مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں ان کی چیزوں کے وارث بن گئے جو چیزیں ان کو مصر میں نصیب تھیں ان سے ہزار گنا بہتر بنی اسرائیل کو شام میں ہم نے دے دی اور یہ بھی ممکن ہے بعد میں بنی اسرائیل آئے ہوں مصر میں فاتبعوہم مشرقین لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ واپس نہیں پلتے فاتبعوہم مشرقین تو پیشا کیا فرعونیوں نے ان کا مشرقین سورج چڑھتے ہوئے وہ رات کو نکلے تھے راتو رات انہوں نے لشکر جمع کیا اور سورج چڑھ رہا تھا تو یہ ان کے پیچھے پہنچ گئے فلما ترى الجمعان تو جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو آمنے سامنے اے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی گھبرا گئے اصحاب موسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون بے شک ہم پکڑے گئے اللہ اکبر تاریخ اپنے کو دہراتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں اور حضرت بکر صرف آپ کے ساتھ ہیں مگر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ کا ڈر ہے اگر آپ کو انہوں نے گرفتار کر لیا پھر کیا بنے گا میرا کوئی مسئلہ نہیں قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہتے ہیں انا لمدرکون بے شک ہم تو پکڑے گئے اور یہ کیسا خطرناک موڑ ہے کسی نے کہا کہ سامنے سمندر کی موجیں اور پیچھے فراؤن کی فوجیں آگے جا نہیں سکتے فرونیوں سے لڑ نہیں سکتے مٹھی بھر ہماری جماعت ہے پال اکلّا سب گھبرا گئے مگر موسا علیہ السلام کو اللہ نے کیا ایمان دیا تھا وہ ہرگز نہیں چپ ان عربی سیاح دین میں اکیلا نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے ان رب مائی ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے ساتھ بھی اور میری امت کے ساتھ بھی رہے گا موسا علیہ السلام کو امت کا حال معلوم ہے فرماتے ان ارب ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیاح دینی ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا بس یہ کہنا تھا مسا السلام کا انتہائی اعتماد والا جملہ گھبراؤ مت عورتیں چیخ رہی بچے رو رہے ہیں بوڑھے گھبرا رہے ہیں فاوحینا بلکہ جوان کب کپا رہے ہیں فاوحینا تو ہم نے وہی موسیٰ موسا السلام کی جانب اے السلام الحر ماریے مارے کا اپنی لاٹھی کو البحر سمندر پر فن فلقا تو پھٹ گیا سمندر فکان کل فرق تو ہو گیا سمندر کا ہر ایک ٹکڑا کس دل عظین ایک بڑے سودے کی طرح یا بڑے پہاڑ کی طرح ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر اور بیچ میں صاف خشک راستہ ہم جاؤ اللہ اکبر ازلفنا سمل آخرین اور قریب کر دیا ہم نے وہیں اللہ خریرت پیچھے والوں کو وہ بھی آگے قریب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر لاٹھی مارنا چاہتے ہیں تاکہ دریا جڑ جائے اور دشمن ادھر رہ جائے لیکن وہ آ رہا سورہ دخان میں وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا پروردگار نے فرمایا رہنے دو سمندر کو رکا ہوا ان سب کو آنے دو انہم جندم مغرقون اس لیے کہ سارا لشکر غرق کرنا ہے اکیلا فیرون تھوڑا چنانچہ ان کو قریب کیا پروردگار نے وَانْجَيْنَا مُوسَى وَمَمَّعُوا أَجْمَعِينَ اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو ثم اغرقنا الاخرین پھر ہم نے غرق کر دیا بعد والوں کو ان ضرور بے ضرور قدرت کی نشانی ہے وما اکثرهم مؤمنین اور نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے وان ربک پر العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب ضرور بے ضرور وہی غالب ہے وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا یہ مکی دور ہے یہاں پر ایمان والوں کی دھارس بنوانی ہے ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اور کر کے دکھایا ایمان والوں نے مقابلہ اللہ اکبر کوئی ایک مثال تو بتائے کوئی حضرت خدیب رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں گرفتار ہوئے ہیں حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا میری اس وقت میں موچھیں آ رہی تھی داڑھی ذرا ذرا سے نکل رہی تھی میں بھی یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا ان کو کیسے پھانسی دیتے ہیں تو مجھے چھوٹے کو کون آگے جانے دیتا لیکن میں بڑا چراغ تھا میں لوگوں کے پاؤں میں سے قدموں کے بیچ میں سے نکلتے نکلتے نکلتے بالکل قریب پہنچ گیا حضرت خبیب کے سامنے مجھے بہت اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کس طرح ان کو پھانسی دی گئی اور کس طرح پھر ان کو نیزے چبھوئے گئے اور کس طرح مکے والوں کو چھوٹ دی گئی کہ مارو جس کو جو ملے وہ مارو اور ہر شخص نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے جان جان آفرین کے حوالے کر گئے آخری وقت میں مکہ والوں نے کہا کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دی جائے انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ کا بادشاہ بنایا جائے اور اس کے بدلے میں صرف ان کو ایک کانٹا چبھے یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں میں اسی بات پر حضرت سعید بن عامر مجبور ہوئے اللہ کا دین قبول کرنے کے لیے دوسرے دن ہی نکل پڑے مدینہ کے لیے اب سناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وطل علی نَبَأَ ابراہیم تلاوت کیجیے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر اذ علیہ قوم ہی یہ بھی وہ خطاب ہے جس میں باپ اور قوم دونوں شامل جب فرمایا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ماتا بدون تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو نعبد اسلام انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں وطن اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے ستاروں کو بھی پوجتے تھے سورج اور چاند کو بھی پوجتے تھے یہاں خاص طور سے بتوں کے پجاری بنا گند عَاكِفِينَ تو ہم دن بھر رہتے ہیں انہی کے لیے عاکفین گھیرا جمانے والے انہی کے گرد بیٹھتے ہیں انہی کے گنگاتے ہیں انہی کے گرد تالیاں بجاتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون فرمایا کیا سنتے ہیں یہ اس تجنا جب تم ان کو پکارتے ہو کسی کو کہتے ہو بیٹا دے کسی کو کہتے ہو مصیبت دور کر کسی کو کہتے ہو دولت دے سنتے ہیں یہ او ينفعونکم او یضرون یا یہ نفع سنتے تو نہیں لیکن نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں یعنی نقصان سے تم کو بچا سکتے ہیں یا نفع تم کو دے سکتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون انہوں نے کہا ہمارے پاس تو دلیلوں کی ایک دلیل ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے وہ کون سا بل وجدنا پانا بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو کزالی کے یا اسی طریقے سے کرتا ہوئے کرتے ہوئے یہ وہ شیطانی دلیل ہے جو ہر دور کے نافرمانوں کو شیطان سجھا دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں بس چپ ہم نے باپ دادا کو ایسے پایا ہم نے آگے کچھ سننا ہی نہیں ہے اندھے اور بہرے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں مگر باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا کیسے چھوڑ دیں یہ سو دلیلوں کی ایک دلیل قال افرائیتم ما کنتم تعبدون فرمایا کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ما کنتم تعبدون جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو ان تم لقدمون حکم تم بھی اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی کبھی سوچا ان پر غور کیا ہے کیا ہے یہ کچھ دے سکتے ہیں انہوں نے کہا غور ہی نہیں کیا پتھر پڑ گئے فرمایا میری سنو فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِّي تو بے شک وہ سب کے سب عَدُوُ لِّي دشمن ہیں میرے إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مگر جہانوں کا پروردگار إِنَّهُمْ ذَبِ الْعُقُولِ کی ضمیر ہے حالانکہ پیچھے بات بتوں کی تھی اس پر بعد لوگوں نے کہا کہ بات بتوں کی تھی لیکن اصل تو بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی ہے بت کو تو سامنے رکھا جاتا ہے پوجا تو اس ہستی کی کی جاتی ہے جس کے نام کا بت بنتا ہے جس طرح کہا میں نے عرض کیا کہ حبل نام کا بت کس کے نام پر بنا تھا حضرت بھول گئے کس کے نام پر بھول گئے میں نے تو میں اس کا حوالہ بھی دیا حضرت حابیل کے نام پر بنا تھا ماجم بلدان کا حوالہ للحمدی کا دیا تھا اس نے لکھا ہے کہ حضرت حابیل کے نام پر بت بنا تھا تو جب بدھ کی پوجا کرتے ہیں آج بھی غیر ایمان والوں سے پوچھ لو وہ بت کو پتھر کوئی محض نہیں وہ اس ذات کو پوچھتے جس کے نام کا پتھر بنتا ہے اور پتھر کو کیوں سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ توجہ ایک جگہ رہے اور ہم اس کی پوجا کریں اور اصل مقصود ہماری وہ ہے اس لیے فَإِنَّهُمْ بے شک وہ ہستیاں جن کے نام پر تم نے بت بنائے ادب عدو لی وہ میرے دشمن ہیں اللہ رب العالمین مگر جہانوں کا پروردگار اکثر نے کہا کہ مستثنہ منقطع ہے کہ رب کو تو وہ پوچھتے نہیں تھے لیکن دوسروں نے کہا نہیں متصل ہے اس لیے کہ تمام قومیں جتنی شرک کرتی ہیں وہ اللہ کو بھی مانتی ہیں ساتھ میں غیر اللہ کو مانتی ہیں تو یہ سب میرے دشمن ہیں جن کو تم پوجتے ہو اور ان میں سے تم پروردگار کو بھی کبھی یاد کرتے ہو وہ میرا دشمن نہیں ہے یہ متصل اور منقطع کا معنی عوام سمجھیں الذي خالہ فهو يهدين کون ہے میرا رب اب تعارف جو شروع کیا موقع ہی نہیں دیا قوم کو دوبارہ بولنے کا اللہ وہ ہے جس نے خالہ کا پیدا کیا نہیں مجھ کو فہو یا تو وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے اسی نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں قوم کو اشارہ دے دیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان میں سے کوئی خالق نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور تم بھی مانتے ہو والذی الزی ہونی اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے وہ یسینی اور مجھ کو پلاتا ہے یہ نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں بلکہ یہ تو خود کھانے اور پینے کے محتاج ان کے سامنے چڑھاوے رکھے جاتے ہیں اور ان کے نام پر جب بڑی بڑی عمارتیں جب تک نہ بنے تب تک تو ان کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے ویزا مریض تو فو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اور اللہ مراضی نے یہ راز سمجھایا کہ جب بیماری کو کہنا تھا بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن اس کو وہ عیب کی چیز تھی وہ اللہ کی طرف نہیں منسوب کیا اس کو کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ ہو سکتا ہے میری لغزش کا نتیجہ تو وہ بندو کو ادب سکھایا وہ تو نبی ہیں اذا مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں فو یشفینی تو وہ مجھے شفا دیتا ہے والذی یمیتنی اور وہ جو مجھ کو مارے گا ثم یحیینی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا والذی اطمع اور وہ جس سے میں امید کرتا ہوں ان یغفر لی کہ بخشش بخش دے گا وہ لی میرے لیے خطیاتی میری خطاؤں کو یوم الدین قیامت کے دن انصاف کے دن فیصلے کے دن جزا اور سزا کے دن رب حب لی حبلی حکم بالصالحین اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اے میرے رب جس کا اوپر تعارف کرایا حب لی عطا فرما تو میرے لیے حکمن دانش مندی یا فیصلہ کن بات عطا فرما والی بالصالحین اور ملا دے تو مجھ کو شامل فرما تو اپنے نیک بندوں میں خاص بندوں میں اور بنا دے تو میرے لیے سچائی کی زبان اور میں پیچھے عرض کر چکا اس کے معنی سچا تذکرہ کہ میرا تذکرہ چلتا رہے فی الاخرین بعد والے لوگوں میں کیسی یہ دعا قبول ہوئی آج تک ایمان والے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر خیر پڑھا جا رہا ہے تلاوت کی جا رہی ہے اور دنیا بھر کی بے شمار قومیں بھی بے شک ان کو مانتی ہیں ان کی بات نہیں مانتی مگر ان کو وہ بھی مانتی ہیں احترام سے نام تو سبھی لیتے ہیں جنت النعیم اور بنا دے تو مجھ کو جنت کے وارثوں میں سے النعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے ورثہ وارث کی جمع طالب کی جمع طالب اسی طرح واغفر پھر لیا بھی اور بخشش کر تو میرے باپ کے لیے کان من الضالین بے شک وہ ہے گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے اس کے لیے بخشش فرما دے اور بخشش کرنے کا مطلب وہی کہ اس کو ایمان عطا فرما اور پھر اس کی خطاؤں کو معاف فرما ولا تخزنی یوم یبعثون اور نہ رسوا کرنا مجھ کو یوم یبعثون جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کیا تصور ہے آخرت کا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیمبر کیا کہتے ہیں ولا تخزنی اور رسوانی کرنا مجھ کو یوم یبعثون جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے میرا باپ جہنم میں جائے میرے سامنے میں دیکھتا رہوں تو اس سے بڑی میرے لیے رسوائی کا کیا سامان تو اس کو ایمان عطا فرما اور مجھے اس سے بچا یوم اللہ مال ولا بنون جس دن کا تعارف یہ ہے کہ نہ نفع دے گا اس دن مال اور نہ نفع دے گی اس دن اولاد من اتى الله بقلب سلیم ہاں مگر جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے اور پھر اس نے اولاد کی بھی نئی تربیت کی اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایسا مال نفع دے گا من اط اللہ بقلب سلیم مگر جو آیا اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر سلامتی والا مطلب جس دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں جس دل کے اندر اللہ کی توحید کے سوا کچھ نہیں جس دل کے اندر اللہ کی فرما برداری کے سوا کچھ نہیں جس کے اندر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگا حلفت الجنت للمتقین اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے وبرزت الجحیم للغاوین اور جس دن یہ دن کا تعارف وبرزت اور کھول کر ظاہر کی جائے گی الجحیم جہنم للغاوین گمراہوں کے لیے سب گمراہ ہونے والوں کے لیے جہنم سامنے آئے گی اس پر گرنے سے پہلے اور جنت کو قریب کر کے دکھایا جائے گا جنتیوں کو کہ یہ ہے جو جنت جس میں تم کو جانا ہے وکیل الحم نما کم تم تاب اور پوچھا جائے گا مشرقوں سے گمراہوں سے جہنم میں جانے والوں سے کہا جائے گا ان سے اینما کہاں گئے وہ کہاں ہیں کن تم تابود جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے کہاں ہیں من دون اللہ کے بھرے اللہ کے سوا اس کے علاوہ کہاں گئے وہ ہری سونا او اویم کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں او ینتصرون یا وہ انتقام لے سکتے ہیں اور ایک معنی یا وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں کچھ جواب نہیں کہاں ہیں وہ کون بتائے کدھر ہیں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ فَقُبْكِبُوا ہوں تو اوندھا منہ کر کے ڈالا جائے گا کب کب یو کب کبو کب کب کسی آدمی کی ٹانگیں اوپر لٹکانا اور سر نیچے کرنا اور اس کو کھڈے میں ڈال دینا ساری باتوں کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے فقوب کی بو اوندا کر کے ڈالا جائے گا ان کو اس جہنم میں ہم ان کو بھی ولگا اور سارے گمراہوں کو وہ جنوب ابلیس اجما اور ابلیس کے سارے ہی لشکروں کو ڈالا جائے گا ابلیس کے لشکر لشکریا فیم وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ جہنم میں لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے دھکا مکا تو نے گمراہ کیا دوسرا کہے گا تو نے گمراہ کیا میں نے کہا گمراہ کیا کوئی کہے گا تو زبردستی مجھے باتیں کہتا تھا وہ کہے گا میں نے کوئی مجبور کیا تھا تجھے تو خود میرے پیچھے چلتا تھا کیا کریں گے جھگڑا تلّہ ان لفی ضلال مبین وہ کہیں گے خدا کی قسم ان کننا ضرور بے ضرور ہم تھے لفی ضلال مبین کلم کلہ گمراہی میں کن سے کہہ رہے ہیں شیطان کے لشکروں سے اور گمراہ کرنے والوں سے اذن صفی جب ہم برابر سمجھتے تھے کم تم کو برب العالمین جہانوں کے پروردگار کے وما اضلنا الا المجرمون اور ہم کو نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے علام ان مجرموں نے گمراہ کیا ان کم وقتوں نے ہم کو گمراہ کیا اور دوسرے مقام پر آ چکا نہ کہیں گے ان کو ڈبل سزا دے اللہ فرمائے گا دونوں کو ڈبل اب یہ دعا کرنے لگے لنا نام شافعین تو نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے اور یہ ما استفامیہ بھی کیا ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی شافی ہے ہمارا ہائے ہائے کوئی نہیں کوئی نہیں ما نافیہ فما لنا تو نہیں ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارش کرنے والا ولا صدیق حمیم اور نہیں ہمارے لیے کوئی دوست حمیم گرم جوش دوست جگری دوست ایسا دوست جو دوست جس کو غصہ آ جائے کہ میرے دوستوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کوئی نہیں نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی ہے فلو ان لنا کروا فنکون فلو ان لنا تو کاش کہ ہمارے لیے ہوتی واپسی فنکون من المؤمنین تو ہم ہو جاتے ایمان والے کاش کہ ہم کو واپس جانے دیا جاتا پھر ہم ایمان قبول کرتے ایمان والے بن جاتے ان فی نکل آیا بے شک اس میں ضرور بے ضرور اس کی قدرت کی نشانی وما کان مؤمنین اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے یہ اکثر کا لفظ سب نے کہا کہ زائد ہے اصل عبارت کیا بنے گی وما کانا وما کانوا مؤمنین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اکثر کا مطلب تو یہ نکلا نا کہ کچھ تو لائے تھے زیادہ نہیں لائے کچھ لائے کچھ لے آئے تھے نہ یہ تو سارے کے سارے نہیں لائے تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یہی ہے کہ اکثر ان سے مراد عام انسان تو عام انسان وہ ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہاں اکا دکا لاتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب وہ ضرور بے ضرور غالب بھی ہے اور بار بار رحم کرنے والا بھی ہے بار بار رحم کرتا ہے ایک عرصہ دراز تک وہ موقع دیتا ہے اور وہ زبردست ہے جب سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے دیتا ہے پھر اس کے مجرم کو کوئی چھڑا نہیں سکتا قذبت قوم نوح المرسلین اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات تو انبیاء کی تقریر چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر گزری پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنی اب نوح علیہ السلام کی سنیے قذبت قوم نوح المرسلین جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو پیمبروں کو جھٹلایا میں کر چکا کہ ایک حضرت نوح کا انکار کیا تھا لیکن ایک کا انکار کرنا گویا سارے نبیوں کا انکار ہے اس لیے کہا سارے نبیوں کو جھوٹا سمجھا اذ قال لهم جب کہا تھا ان سے اخوهم ان کے بھائی نو علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے ہو کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں فتق اللہ اور ڈرو اللہ سیوا اور میری اطاعت کرو وما علیہ من اجر اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس بارے میں اس دعوت کے اوپر اس تبلیغ کے اوپر من اجر کوئی مزدوری ذرا سی مزدوری ان اجری اللہ رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر جہانوں کے پارن ہار کے ذمے وہی مجھے میری مزدوری دے گا وہی اس کا ثواب دے گا تم سے نہیں کچھ مانگتا فتق اللہ پھر کہتا ہوں ڈرو اللہ سے واطیعونی اور میری بات مانو میری اطاعت کرو قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون انہوں نے بھی جواب دیا سو دلیلوں کی ایک دلیل کہ مان تو لیتے مگر تیرے ساتھ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ہیں ان پیشوں کے لوگ ہیں جو بڑے نیکی کے پیشے ہیں مگر لوگوں کی نظروں میں وہ گرے ہوئے پیشے ہیں کوئی جوتے گانٹنے والا کوئی لکڑیاں رندنے والا کوئی لکڑیوں کے سامان بنانے والا کوئی لوہے کا سامان بنانے والا کوئی دوسرے اس طرح کے کام کرنے والا آلو انوکھوں لگا انہوں نے کہا کیا ایمان لے آئے ہم تیرے لیے تیری وجہ سے مان لیں واقعہ اب گلوں حالانکہ تیرا ساتھ دیا ہے الارذلون گھٹیا قسم کے لوگوں نے رزیل قسم کے لوگوں نے کمی قسم کے لوگوں نے قال وما علمی حضرت نو علیہ السلام فرماتے وما علمی اور نہیں ہے مجھے علم بما کانو یعملون جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب بعض حضرات کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر کے اندر ترخان تھے لوہار تھے بڑی تھے بال کاٹتے تھے جوتے کاٹتے تھے مجھے اس سے کیا غرض ہے مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے دل ایمان سے جگمگا رہے ہیں کہ نہیں میں اس چیز کو دیکھوں گا ان کے دل میں ایمان ہے اور دوسرا یہ معنی بھی کہ ان لوگوں نے پچھلی ان کی کچھ باتیں یاد دلا کر کے شرم دلائی تھی کیونکہ اس طرح کے لوگ اکثر اپنی برائیاں تو چھپاتے ہیں اور غریب کی کمزوریاں سب کے سامنے اچھالتے ہیں کہنے لگے اچھا یہ یہ کل تک یہ فلانی جگہ ایسا ہیں وہ ان پر چوری کا الزام لگا اور ایسا ہوا فرمایا وہ پرانے دور کی بات ہے مجھے نہیں معلوم وہ کیا کرتے تھے اب بتاؤ کیا کر رہے ہیں اب نیکیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہنے اب تو کر رہے ہیں تو گھٹیا ہی نا ان حساب الا ربی لو تشعرون یہ دوسری تفسیر اگلی آیت کے ساتھ زیادہ ملتی ہے ان حساب نہیں ہے ان کا حساب الا علی ربی مگر میرے رب کے ذمے میں نہیں حساب لے سکتا ہوں وہ کیا کرتے تھے لو تشعرون اگر تم سمجھ سکو کچھ بات تو سمجھو وما انا بطارد المؤمنین اور میں نہیں ہوں میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا ایمان والوں کو بھگانے والا ان انا الا نذیر مبین نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا میں تو صاف صاف آگاہ کرتا ہوں دیکھا نو علیہ السلام کوئی بات نہیں سنتے قالوا لئن لم تنتہی انہوں نے کہا اگر تو باز نہ آیا یا نوح اے نوح علیہ السلام لتکونن من المرجومین تو ہو جائے گا تو پتھر مار مار کر مارے ہوئے لوگوں میں سے پتھر مار مار کے مار دیں گے قال رب ان قومی علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے اے میرے رب بے شک میری قوم نے کذب بو مجھے جھٹلا دیا نہیں مانی ساڑھے نو سو سال تک سمجھایا فیصلہ کرتے بینی و بہن میرے درمیان اور ان کے درمیان فسٹ پورا پورا فیصلہ و نجینی اور نجات دے و منگوایا اور جو میرے ساتھ ہیں من المؤمنین ایمان والوں میں سے اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ایمان والوں کی ایک جماعت ہے نجات دے دے ہم کو فان جئی نہ ہوں تو نجات دی ہم نے ان کو وہ مما اور جو ان کے ساتھ تھے فل فل کل مشہور بھری ہوئی کشتی میں بھری ہوئی تھی یہ کشتی انسانوں سے تھی اتنی تعداد دس سے لے کر کے اسی تک اور سو تک شمار کیے گئے مگر کوئی مضبوط روایت نہیں اللہ بہتر جانتا ہے ثم اغرقنا بعدو پھر غرق کر دیا ہم نے بعدو ان کے بعد الباقین باقی رہنے والوں کو یعنی یہ مفول ہے مضاف لے نہیں ان فضا لی آیا بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے وہ اکثرهم مؤمنین اور نہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے وہ ان ربا العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب وہی غالب ہے وہی رحم کرنے والا ہے ساڑھے نو سو سال تک رحم کرتا رہا ان کو دوسری صفت نہیں سمجھ میں آئی عزیز ہونے والی اور اس کے بعد اس کی صفت عزیز آئی غالب اٹھایا اور پٹھا سب مر گئے المرسلین قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام آئے تھے اور رسولوں کا مطلب عرض کیا کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا اب یہ بات بار بار نہیں آئے گی لهم اخوهم جب کہا ان سے ان کے بھائی نے نبیوں کو بھائی کہا گیا قوم کا ان کی جنس میں سے انسان ہے کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہے حود علیہ السلام نے اللہ تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو وما اسالکم علیہ من اجر اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس پر کوئی اجر مزدوری ان الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر جہانوں کے پالنہار پر یہاں تک کی تقریر سارے نبیوں کی ایک ہی رہے گی یہ بات بتانے کے لیے کہ بنیادی دعوت سارے نبیوں کی ایک ہوتی تھی اس کے بعد ہر قوم کے اندر جو خاص قسم کی برائیاں ہوتی تھیں اس کی وہ نشاندہی کرتے تھے ان میں کیا برائی تھی اتبنون بکل ریعن کیا بناتے ہو تمہارے ٹیلے پر ہر ایک اونچی جگہ پر ریعن کے معنی اونچی جگہ چاہے پتھروں کی ہو چاہے ٹیلا ہو ٹیلا مٹی کا ہوتا ہے پتھروں کا پہاڑ کیا بناتے ہو تمہارے اونچی جگہ پر ہر پہاڑ پر آیتن کوئی نشانی کوئی بڑا سا منارہ کھڑا کر دیا ہے تابسون اس حال میں تم ابس کام کرتے ہو اور یہ بھی ترجمہ کیا کھیلتے ہوئے اس کو کھیل سمجھتے ہو کہ پہاڑوں پر کوئی یادگار بنا دی جائے وَتَتَّخِذُونَ تب یہ مسانیاں کیا مانا بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کاریگریاں کرنا اور تم بناتے ہو کاریگریاں عجیب قسم کی چیزیں بناتے ہو لعلکم تخلدون گویا کہ تم کو ہمیشہ یہی رہنا ہے لیکن دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا مسان مسنا کی جمع ہے تو مسنا کس کو کہتے کہا اس زمانے میں کہتے تھے زمین دوست بڑے بڑے حوضوں کو اتنے بڑے بڑے حوض بناتے ہو لعلکم تخلدون شاید کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ نہیں بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے محل جس طرح آج کہا جاتا اور بڑی بڑی فیکٹریاں آج مسنہ کے من فیکٹری لعلکم تخلدون شاید کہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے ہائے ہائے کوئی حضرت حود علیہ السلام کی طرح اٹھتا اور آج کے ان لوگوں کو کہتا کہ تمہاری فیکٹریاں اور تمہارے قلعے اور تمہارے کارخانے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید تم کو یہیں رہنا ہے مرنا ہے ہی نہیں ہے اذا ویدا بتش تم بتش تم بڑے سخت قسم کے لوگ تھے اور جب پکڑتے ہو تم کسی کو تو پکڑتے ہو جبارین ظالم بن کر کے اس کو توڑ پھوڑ کر کے بیچارے کا کچومر نکالتے تھے فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے واقع ہونی اور میری ذات کرو وہ تکو ذات سے اللہ امدا جس نے تمہاری مدد کی جس نے تم کو بڑھایا بے تعلمون ان چیزوں کے ذریعے سے جن کو تم جانتے ہو کیا چیزیں ہیں وہ امدکم تمہاری امداد کی بھی انعام ان چوپایوں کے ذریعے سے وہ بنی اور بیٹوں کے ذریعے سے وہ جنات اور باغوں کے ذریعے سے وہ عیون اور چشموں کے ذریعے سے انی اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قوم نے آخری جواب دیا ہو گیا جی بہت کچھ آلو سواؤن انہوں نے کہا برابر ہے علینا ہم پر آواز استفامیہ ہے کیا آپ بات کریں نصیحت کریں ام لم تکم من الواعظین یا آپ نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو جائیں ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے تقریر کرو چاہے نہ کرو چاہے سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ہم نے ماننا نہیں ہے انہذا اللہ خلق الاولین نہیں ہے مگر یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے خلق کے من عادت مطلب جس طرح آپ یہ تقریریں شکریریں کرتے ہو پہلے بھی لوگ اسی طرح کرتے رہتے تھے انہذا اللہ خلق الاولین دوسرا معنی یہ جواب دینا کہ تیری تقریر کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے لیکن پہلی تفسیر زیادہ ملتی ہے الفاظ سے وما نحن بمعذبین اور ہم نہیں عذاب دیے ہوئے لوگ ہم نہیں عذاب دیے ہوئے ہم کو کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے اتنی بڑی طاقت کے مالک ہم کو کون مارے گا فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ان فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ گزر چکا ترجمہ بار بار بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے اور بے شک تیرا رب ضرور بھی ضرور وہی ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے کذبت سمود المرسلین قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تعارف میں کرا چکا ہوں قوم عاد کہاں تھی قوم سمود کہاں تھی حضرت نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اب اس کو دہرانے کا میں نہیں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہیں گے تو اور اگلے پاروں میں کبھی دہرا دیں گے لهم اخوهم انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا رسولوں کا مطلب ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا قال لهم اخوهم جب کہا ان سے ان کے بھائی نے حضرت صالح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان قوموں کا جغرافیہ بتانا اور ان کی تفصیل بتانا اور ان کے کھنڈرات کے لا کر کے نشان دکھانا لگتا ہے کہ یہ مقصود قرآن نہیں ہے یہ مقصود باری تعالیٰ بھی نہیں ہے کیوں جب ان چیزوں کے پیچھے انسان پڑتا ہے تو جو اصل مقصد ہے نصیحت وہ نہیں حاصل ہوتی پھر انہیں چکروں میں پڑا رہتا ہے اور آپ دیکھیں گے ان چیزوں پر تحقیق کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے ہدایت ان کو ملتی ہے جو سرسری طور پر ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے نہیں اور میری اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس کے اوپر کوئی مزدوری ان نجری یا نہیں ہے میری مزدوری اللہ رب العالمین مگر جہانوں کے پروردگار پر یہاں تک کی تقریر مشترک ما رکو نی آمینین اب جس قوم میں جس برائی میں قوم مبتلا تھی اس خاص برائی کا تذکرہ اتترکون کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا فی ما اس حالت میں ہاں ہونا جس میں تم ہو آمینین امن کے ساتھ اسی حالت میں رہو گے اور حالت کیا ہے تم ان کی فی جنات عیون باغوں میں چشموں میں ایک ایک آدمی کے کئی کئی باغ اور باغوں کے بیچ میں نہریں اور چشمے کیا یہی رہے گا تمہارے پاس وزروعن اور کھیتیوں میں ونخلن اور کھجوروں میں تن حظیم جن کے گچھے حظیم نرم و نازک ہیں حظیم کہتے ہیں اتنا نرم جو درخت سے میوہ ٹوٹ جائے اس کو حظیم کہتے تھے لیکن جو اتنا نرم ہو کہ بس ہاتھ لگتے ہی گرنے والا ہے یہ پکا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حظیم تن اور تلعن کہتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کھجور کے گچھوں کے تقریباً سات نام ہیں ان میں سے جو ابتدائی حالت ہوتی ہے اس کو تلعن کہتے ہیں تل عریض و بلخ بسر خن تمر یہ اس کے نام ہے جو چیز جس کے یہاں کثرت سے ہوتی ہے اس کے نام بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں ہمارے یہاں سیب کثرت کے ساتھ ہیں تو آپ دلشز لوگ سمجھ گئے کون ہیں ہیں امریکی سمجھ گئے کون ہیں امری سمجھ گئے کون ہیں گاندربلی سمجھ گئے کون ہیں فوراً سمجھاتے ہیں لوگ وطن جی بالی بوتا اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں بُئی گھر

وَتَنْحِتُونَ تم الْجِبَالِ بُيُوتًا فارحین اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں بیوتن گھر فارحین فارحین کے دو معنی ماہرین اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے ہو اور دوسرے معنی تفریح کرنے کے لیے تفریح کے طور پر گھر تراشتے ہو و اللَّهَ اللہ تو ڈرو تم اللہ سے واقف اور میری بات مانو ولا تو ہو امر اور مت بات مانو امر المصرفین حدوں سے تجاوز کرنے والوں کی یفسدون فی الارض جو فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر ولا یصلحون اور جو اصلاح نہیں کرتے ہیں زمین کے نظام کو بناتے نہیں بلکہ بگاڑتے ہیں قالوا انما انت من المسحرین انہوں نے کہا لگتا ہے بے شک تجھ پر جادو ہو گیا ہے ارے کیا ٹھاٹ باٹ مزے آ رہے ہیں سب لگے انہی مزوں کے اندر تو جو آدمی ان مزوں کے سوا باتیں کرے اس کا مطلب اس پر جادو ہو گیا ہے بشر مثلنا اور دوسری بات یہ تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا بشر ہے اور بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتا وہ تو نوح علیہ السلام کی قوم سے کہنا شروع کیا کافروں نے فاتب آیت لا کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے قال ناپا فرمایا یہ اونٹنی ہے لہا شرب اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے وَلَكُمْ شِرْبُ شرگ یوم معلوم اور تمہارے لیے پانی پینے کی متعین باری ہے عرض کیا جا چکا کہ یہ اونٹنی عجیب قسم کی ڈھیل ڈھول والی عجیب قسم کی شکل و صورت والی تھی اس لیے یہ جب چرنے جاتی تھی تو ان کے جانور بدکتے تھے پانی پیتی تھی ان کے جانور بدکتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے طے فرمایا کہ چلو باری مقرر کرتے ہیں ایک دن اونٹنی پانی پیے گی تمہارے جانور نہیں پیئیں گے ایک دن اونٹنی چرے گی تمہارے جانور نہیں چریں گے دوسرے دن تمہارے جانور چریں گے تمہارے جانور پانی پیئیں گے اس کے اسی کو فرمایا گیا اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے بلکم شرب یوم معلوم اور تمہارے لیے متعین دن کے پانی پینے کی باری ہے شربا شریب یا شراب شربن پانی پینے کی باری مقرر کرنا ولا تمسوها بسوء بسو اور مت چھو تم اس اونٹنی کو بسو ان بری نیت سے فیا خودا اگر ایسا کرو گے تو اس کی وجہ سے پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا عذاب فعقروها تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی فاصبحوا نادمین تو ہو گئے وہ شرمندہ ہونے والے لوگوں میں سے تو العذاب تو پکڑا ان کو عذاب نے ان فی ذلک آیا بے شک اس میں نشانی ہے وہ اکثرهم اکثر اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے وہ ان رب العزیز الرحیم یہ خدائی تبصرہ ہر ایک واقعے کے آخر میں یہ تبصرہ فرمایا جا رہا ہے اور بے شک تیرا رب ضرور بھی ضرور وہی غالب ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے اس کی دونوں سفتوں کو ہر واقعے کے اندر دیکھو ایک زمانے تک رحم کرتا ہے اس کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو کیسے لمحوں میں فیصلے ہوتے ہیں جھٹلایا لوت علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جب ان سے کہا ان کے بھائی حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ تب کیا تم ڈرتے نہیں ہو لوت علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا اگرچہ وہ اس خاندان کے رہنے والے نہیں تھے اس خاندان ان کی برادری کے آدمی نہیں تھے لیکن انسان تھے انسان کی جنس میں تھے تھے اور ان کے ماحول میں رہتے تھے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فتق اللہ ڈرو تم اللہ سے اور میری اطاعت کرو ما ماں علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا ہوں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پروردگار پر اتاتون الذکرانا کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور چھپا ہوا ہے شہوتن من العالمین دنیا جہان میں یہ گندہ کام تمہیں کو ملا وتذرون اور تم چھوڑتے ہو ما خلق خالہ کم جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے من ازواجکم یعنی تمہاری بیویاں انتم قوم عادون بلکہ تم تو حدوں کو کاس کرنے والے لوگ ہو کہاں پہنچ گئے ہو تم بالم تھی لوط انہوں نے بھی کہا لوط علیہ السلام اگر تم باز نہیں آؤ گے لتكونن من المخراجین تو تو ہو جائے گا نکالے ہوئے لوگوں میں سے تجھے ملک بدر کر دیں گے اپنے گاؤں سے نکال دیں گے نو علیہ السلام کی قوم نے کہا تو تجھے پتھر مار مار کر ماریں گے کیونکہ اسی قوم کے فرد تھے اور لوت علیہ السلام چونکہ اصل میں عراق کے تھے اور دعوت دے رہے تھے کہ ان کو صدومیوں کو اس لیے کہا تجھے یہاں سے نکال دیں گے قال انی لعملکم من القالین یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کریم کا کیا اور سارے انبیاء کا کہ جب قوم سخت بات کہے تو توحید کی دعوت بھی ٹھوک کر کے دو ایسے وقت میں خاموش نہیں ہونا لیکن ہم نے سورہ حج کے آخر میں پڑھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر آیتیں سنائی جاتی ہیں یقادون یسون بلدی یسلون علیہم تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو آیتیں سناتے ہیں تو کیا سنائے سنانے کو چھوڑا گیا فوراً سنایا یا ایوہ الناس مثل اور ساری دنیا کے انسانوں تمہیں چڑ ہوتی ہے شرک کی بات سنانے سے سنو تمہارے باطل معبودوں کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی ان کا کھانا لے کر بھاگ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا لوت علیہ السلام بھی سخت جواب دیتے ہیں انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے عمل کے لیے من القالین سخت ناراضگی اختیار کرنے والا بغض رکھنے والا ہوں کلا یقلی قلا کلا یقلی جیسے ما ودعك کا رب کا وما قلا وہی لفظ ہے یہ اس کے معنی ناراض ہونا اس کے معنی بغض رکھنا تمہارے ان کاموں سے میں بالکل ناراض ہوں گندے کام کرتے ہو نجی نہیں اے میرے مالک مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو مما ان گندے کاموں سے جو یہ کرتے ہیں نہ تو ہم نے ان کو نجات دی ان کے گھر والوں کو اجمائن سب کے سب کو اللہ حجوز مگر ایک بڑی فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تم الاخرین پھر ہم نے تحس نحس کر دیا بعد والوں کو وہاں سب نہ اور برسایا ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کی بارش پہلے تو زمین کے نیچے کے حصے کو اوپر اوپر کا نیچے کیا اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی فتح مطر المنظرین کتنی بری ہے ان لوگوں کی بارش جن کو ڈرایا گیا تھا ان نفیز علی کلا آیا بے شک اس میں نشانی ہے وہ مکان اکثر ہوں اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے وہ ان رب کا کل عزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب ضرور بھی ضرور وہی غالب ہے وہی رحم کرنے والا ہے قذب اصحاب العی المرسلین حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنیے اور قوم مدین کا بھی سنیے ان کا کیا حال اور اس کے بارے میں وہ بات یاد رکھیے کہ ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ دو قومیں ہیں ایک کو نام نام اصحاب ایکا اور ایک کا نام اصحاب مدین اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ایک ہی قوم ہیں اور دونوں کی طرف بیک وقت حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے جو حضرات کہتے ہیں یہ دو قومیں ہیں ان کی یہاں ایک نشانی ہے ایک ان کا ثبوت ان کی ایک دلیل ہے وہ اسی کو پیش کرتے ہیں جھٹلایا والوں نے سارے رسولوں کو تو جو کہتے ہیں ایکا بھی وہی ہیں ایکا کے معنی جھنڈ جنگل جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ کہتے ہیں قرآن کریم کبھی کہتا ہے مدین والے کبھی ان کو کہتا ہے جنگل والے کیونکہ جنگل بھی شہر کے پاس میں تھا اور یہ شہر میں بھی رہتے تھے اور کچھ جنگل کے پاس بھی رہتے تھے اور جو کہتے ہیں یہ دو قومیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف عیقہ والوں کا تذکرہ ہے لهم الحم الا تتقون جب ان سے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ست اللہ تو ڈرو اللہ سے واقعونی اور میری اطاعت کرو وما اسالکم علیہ من اجر اور اس کے اوپر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پروردگار پر او الکیلہ پورا پورا کرو ناپنے کو یہاں تک کی تقریر مشترک تھی یہاں اب ان کی خاص بیماری اور ان کی خاص بیماری کیا تھی کہ ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرتے تھے اور راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے اور میں نے کہا کہ اگر یہ ایک ہی قوم کے دو افراد تھے تو جو شہر میں تھے وہ ناپنے اور تولنے میں کمی کر کے لوگوں کو لوٹتے تھے اور جو جنگل کے قریب تھے وہ ویسے لوٹ لیتے تھے وَلَا تَكُونُ من الْمُخْسِرِينَ اور مت ہو جو تم گھٹا کر دینے والوں میں سے وزنو اور تولو تم بالقسطاس المستقیم سیدھی ترازو سے ولا تبخس الناس اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا فی الارض مفسدین اور مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے اس کی بھی تحقیق گزر گئی کہ تعثوا کے معنی بھی فساد ہے اور مفسدین کے معنی بھی فساد لیکن جب دونوں جڑ گئے تو پھر یہ معنی مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے وَاتَّقُوا الَّذِي اور ڈرو ذات سے اللہ خَلَقَكُمْ جس نے تم کو پیدا کیا وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا مِنَ الْمُسَحَّرِينَ انہوں نے بھی کہا بے شک تجھ پر جادو ہو گیا ہم لوٹتے ہیں دو دو ہاتھ سے یہ چلاکی ہے اسی کا نام تو ہنر ہے اسی کا نام تو علم ہے یہی تو کاروبار اسی کو کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو لگتا ہے جادو ہو گیا آپ پر الا بشر مثلنا اور نہیں ہے تو مگر ایک بشر ہے مثلنا ہمارے جیسا اور جو بشر ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا وان ظنك لمن الكاذبين یعنی ان کا یہ عقیدہ نو قوم قوم نے کہنا شروع کیا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں وَإِنَّ ان اور بے شک ہم تجھ کو گمان کرتے ہیں لَمِنَ بین ضرور جھوٹے لوگوں میں سے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ تو بر گرا دے تو علینا ہمارے اوپر کسفن کسفت ان کی جمع ٹکڑے من السماء آسمان سے ان کنت من الصادقین اگر تو سچا لا عذاب کو عذاب کو آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا قال ربی بما تعملون فرمایا یہ عذاب لانا میرا کام نہیں ہے یہ تو رب کا کام ہے اور تم کیا کر رہے ہو رب کو خوب معلوم ہے وہ عذاب دے گا کہ نہیں دے گا اور اگر دے گا تو کب دے گا ربی عالم میرا رب خوب جانتا ہے بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو فق تو دونوں نے ان کو جھٹلا دیا عذاب یوم الذلہ تو پکڑا ان کو ایک سائے کے عذاب نے پکڑا ان کو ایک سائے کے دن کے عذاب نے اسی سے ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ دو قومیں ہیں یہ عذاب صرف عیقہ والوں پر آیا تھا اور وہ جو دوسرا عذاب آیا کہ ایک اوپر سے چیخ آئی اور زمین میں زلزلہ آیا اور کام تمام ہو گیا وہ مدین والوں کا وہ شہر والوں کے اوپر عذاب آیا یہ یوم ذلہ سائے کے دن کا عذاب کیا ہے سائے کے دن کا روایات میں ہے کہ کئی دن سے ان کو بارش نہیں نصیب ہوئی تھی اس قدر گرمی ہوئی اس قدر گرمی ہوئی کہ ان کو سانس لینا مشکل ہو گیا اچانک بادل نمودار ہوئے اور ایک جگہ پر بادل بہت جمع ہوئے تو جہاں جہاں یہ تھے وہاں سے بھاگ بھاگ کر کے اس بادل کے نیچے آئے اس سائے کے نیچے فوار سی تھی ان کو تھوڑا سکون ملا راحت ملا اور جو نہیں آئے تھے آنے والوں نے ان کو بھی بلایا کہ ہمیں راحت مل رہی ہے آجو تم آجو تم بھی تو سب کے سب اکٹھے ہو گئے جب وہاں سارے اکٹھے ہو گئے تو اچانک ان بادلوں نے آگ برسانا شروع کی اللہ اکبر اور اس آگ کے انگاروں سے یہ جھلس کر کے مر گئے انہو کان عذاب یوم عظیم یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا اللہم محفظنا ان فی ذالک الایا بے شک اس میں ضرور قدرت کی نشانی کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہیں لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے وان ربک رب العزیز الرحیم اور بے شک تیرا رب ضرور بھی ضرور اس کی یہ دو صفتیں غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ واقعات چونکہ پیچھے بار بار گزرے تو میں نے ان کی الگ الگ تفصیل بہت تفصیل نہیں کی جلدی جلدی ترجمہ پورا کرایا اور میں نے عرض کیا کہ کہیں پر اختصار ہی پسند ہوتا ہے اصل تو ان واقعات کی شکل دیکھو اور گھبراؤ کیسے کیسے عذاب آیا دنیا میں اللہ حفاظت فرمائے آج بھی عذاب آ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہ جو سمجھے اور کوئی ان کو سمجھائے حضرت صالح کا جانشین بن کر حضرت شعیب علیہ السلام کا جانشین بن کر حضرت لوت علیہ السلام کا جانشین بن کر جو اس بستی کے اوپر عذاب آیا اور جو البحر میت مردار سمندر ڈیڈ سی بنا میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ آج وہی بے حیائی کا اڈا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اب کیا دوبارہ اس زمین کو پلٹا جائے گا ان کے اوپر یہ عذاب آیا مختلف موقعوں کے اوپر ان عذابوں سے انسانوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس میں کی بہت زیادہ کھوج کرنے کی کرید کرنے کی اور آگے یہ واقعات آئیں گے تو تفصیل بھی آ جائے گی انشاءاللہ پھر ایک مرتاز کر دوں گا یہ واقعات پیش فرمائے سارے انبیاء کرام کی تقریریں سنائیں قرآن کریم نے اور لوگوں کے جوابات بھی سنائے اور پھر ان کا نتیجہ بھی سنایا ان کو عذاب سے ملیا میٹ ہوتا وہ بھی دکھایا اس میں ایمان والوں کے لیے تسلی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کہ آخر حق غالب آتا ہے اور حق غالب آنے کے لیے آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مشرقوں کے لیے دھمکی کہ تمہارا یہی یہی حال ہونے والا ہے جو پرانی نافرمان قوموں کا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان والوں کو یہ حکمت بھی کہ یہ کانٹوں والا راستہ ہے اس میں ایک صبر کی ضرورت ہے لمبے عرصے تک برداشت کی ضرورت ہے اور اس کے بیچ میں ایک تیسری بات جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں مکہ میں پیدا ہوئے ہیں آپ نے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی کوئی مجلس نہیں دیکھی اور یہ قومیں جہاں جہاں پیدا ہوئی تھی وہاں کے لوگوں سے کچھ پڑھا نہیں ان سے ملاقات نہیں کی مگر آپ ان باتوں کو کس طرح سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس طرح سنایا جس طرح یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے قوم گھبرا رہی ہے سامنے سمندر کی موجے پیچھے فراؤن کی فوجیں اور علیہ السلام کہہ رہے کل چپ یہ ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے یہ سب کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے سامنے ہو رہا ہے یہ آپ کا بیان کرنا اس کے باوجود کہ آپ نے تو ان کی مجلسیں نہیں کی بلکہ مکہ کے مشرقین کے مشاعروں کو بھی اٹینڈ نہیں کیا ان کی بھی وہ ادی ادب کی مجلسوں میں آپ شامل نہیں ہوئے پھر آپ کی زبان سے اس کلام کا نکلنا کیا اس بات کی نشانی نہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے یا یہ اللہ کا کلام ہے اور وہی جو ہر جگہ موجود تھا وہی آپ کو بتا رہا ہے قرآن کسی حقیقت کی طرف انسان کا ذہن موڑتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک وہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وہ وہ کون پیچھے ذکر تو آیا نہیں نہیں ہم بھول گئے صورت تو شروع یہیں سے ہوئی تھی دل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں وہ کتاب جہانوں کے پروردگار کی نازل کی ہوئی ہے ان قصوں کے بیان سے پتا چلا مگر کس طرح نازل ہوئی فرمایا وہ پہلا زمانہ تھا کہ تختیوں پر کتابیں لکھی ہوئی دی گئی تھی نظر ابھی روح الامین اس کو لے کر اترے الروح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام علی کل کا آپ کے دل کے اوپر یہ کسی طور پر نہیں آئی اس کے لیے آپ کے قلب متحر کو طور بنایا گیا وہیں پر یہ کتاب آئی یہ تختیوں پر نہیں آئی اس کو آپ کے قلب مقدس کے اوپر کندہ کیا گیا لتکون من المنظرین تاکہ ہو جائیں آپ من المنظرین آگاہ کرنے والوں میں سے سے ڈرانے والوں میں سے اور کتاب کا لفظ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بلسان عربی مبین صاف صاف عربی زبان میں ہے تمہاری زبان میں ہے تم پڑھ کر کے کہہ سکتے ہو اور تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے مگر تم ضد کی وجہ سے نہیں مانتے ہو اور سنو وہ ان لفی زبر اللہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کی کیا نشانی ان بے شک یہ کتاب لفی زبر الاولین پہلے صحیفوں میں ہے پہلے صحیفوں میں یہ کتاب جی ہاں یہ سب توحید کے مضمون یہ رسالت کا مضمون یہ آخرت کا مضمون یہ قوم کو آگاہ کرنے کا مضمون یہ سارے کے سارے پرانی کتابوں میں بھی تھے بلکہ پرانی کتابوں کے جو جو مضامین باقی رکھنے تھے وہ سارے کے سارے اس قرآن میں نازل کر دیے تاکہ قرآن قیامت تک رہے وہ مضامین بھی قیامت تک رہیں وہ کتابیں بھی مٹ گئیں ان کے وہ مضمون بھی مٹ سکتے تھے محی علیہ ہم پڑھ چکے چھٹے پارے میں کہ یہ کتاب پرانی کتابوں کی نگران ہے اس میں وہ مضامین نازل کیے گئے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے پرانے صحیفوں میں ہونا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کیسے پتا چلا یہ پرانے صحیفوں میں یکن اولم یق ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کتاب کو علماء بنی بن اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء اگر یہ انوکھی چیز تھی اگر یہ اجنبی چیز تھی اس سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں تھا پرانی کتابوں میں تو پھر بنی اسرائیل کے علماء کیسے جانتے ہیں اس کو انہو لفی زبر الاولین کی دوسری تفسیر یہ پرانے صحیفوں میں ہے پرانے صحیفوں کے اندر تذکرہ تھا ہر دور میں جو کتاب نازل ہوئی اس میں یہ تذکرہ آیا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کا کلام تو وہ زبردست کلام ہوگا جو آخری پیمبر پر اترے گا اس کا نام قرآن مجید ہوگا اس کا نام فرقان حمید ہوگا اس طریقے پر یہ پرانی کتابوں میں تھی یعنی اس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے پرانی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو انصاف پسندوں سے پوچھو وہ کہیں گے ہاں بالکل قرآن کا تذکرہ بھی ہے اور صاحب قرآن کا بھی تذکرہ ہے اور آج کی بائبل میں بھی موجود ہے میں تیرے بھائیوں کے میں سے ایک کو اٹھاؤں گا پھر اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا آج تک منہ میں کلام نہیں ڈالے گئے تھے آج تک تو تختیوں پر کلام آئے تھے پر ملے تھے ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا گیا نظر روح اللہ قد بھی کل تک المنظرین آپ کے دل کے اوپر نازل ہوا کزالی کا سلک نہ فخر ما فقرا کانو بھی پرانی کتابوں میں پرانی صحیفوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کمال ہے نبی بھی عربی اور قرآن بھی عربی آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اردو دان اردو میں کتاب لکھی یہ کون سا کمال ہے کسی اور زبان میں لکھتا اور زبان میں لکھنا یہ کمال ہے کہ اپنی زبان میں اگر ہم اس کو کسی اور پر نازل کرتے اے عرب کے لوگوں کیا پھر تم مانتے ولو نزلنا ہو اور اگر ہم اس کتاب کو اتارتے بعض العجمین کچھ اجمیوں پر یہ آجمین کیا ہے کچھ نے کہا آجم کی جمع ہے اور کچھ کہتے ہیں آجمین کی جمع ہے بہرحال دونوں کے معنی عجبی ایسا شخص جو عرب میں نہیں رہا اور عربی زبان سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے اس کو آجمی کہتے ہیں اگر ان پر ہم نازل کرتے فقرا علیہم وہ اس کتاب کو اس قرآن کو پڑھتا علیہم ان کے سامنے مکہ والوں کے سامنے ما تو نہیں تھے یہ اس پر ایمان لانے والے وہ کہتے ہم عربی اور کتاب اجمی ہیں یا یہ ہے کہ اگر اجمی زبان میں آتی تو کہتے اجمی و عربی نبی تو عربی اور کتاب اجمی ہم اس کو کیسے مانیں یہ اصل میں ان کو انکار ہی کرنا ہے عربی میں آئی تو تب بھی نہیں مانا اجمی میں آتی تب بھی نہ مانتے اجمی پر نازل ہوتی تب بھی نہ مانتے ایسا کیوں کدالی کا سلک نہ ہو المجرمین اسی طریقے سے گھسا دیتے ہم اس بات کو فی مجرموں کے دل میں بس وہ قسم کھا لیتے ہم نے نہیں ماننا نہیں ماننا تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں کب تک نہیں مانیں گے لا یؤمنون به نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے اوپر العذاب العلیم یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیں تب مانیں گے لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا بیاتیا ہوں بک آ جائے گا وہ عذاب ان کے اوپر اچانک ہی وہ لا یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا فیقول هل حل نم اس وقت میں کہیں گے ہائے کیا ہم کو مہلت دی جائے گی ذرا سی مہلت دے دو ذرا سی مہلت دے دو بس اب پکا ایمان لائیں گے اف ابی عذابنا یستعجلون تو کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں جب آئے گا تو کہیں گے مہلت مہلت تھوڑا سا موقع اور ابھی کہتے ہیں جلدی آ جائے جلدی آ جائے آتا کیوں نہیں افرائی سے آپ غور تو فرمائیے ہمت کا نہ ہو اگر ہم ان کو زندگی گزارنے کا سامان دیں سنین کچھ سالوں تک تم مجا جا پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب ماکان جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو یہ جو چند سال تک ان کو زندگی ملی اس زندگی کے ملنے سے وہ جو اب عذاب آئے گا وہ ٹل جائے گا نہیں چلے گا ماں اغنا نا ہوں نہیں کام آئے گا ان کے ما کا یمتعون ان کا کئی سالوں تک زندگی کا سامان دیے جانا موج مستیاں دیے جانا مال و دولت دیا جانا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جب عذاب آئے گا اس میں ہلاک ہوں گے کریا اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو الا لها منذرون مگر ان کے لیے ڈرانے والے تھے اے عرب کے لوگ اب تمہارے لیے ڈرانے والے آ چکے ہیں اور تم کو آگاہ کر چکے ہیں اب اگر تم نہیں مانو گے سمجھو تمہارے بھی ہلاک ہونے کا نمبر آ گیا کیوں ڈرانے والے پہلے بھیجے جاتے تھے ذکر نصیحت کرنے کے لیے وما کننا ظالمین اور اس لیے کہ ہم ظالم نہیں ہیں کیوں اگر ہم اچانک ہلاک کر دیتے لوگ کیسے بڑا ظلم ہو گیا ہمیں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا ہمیں بتایا نہیں گیا ہم پہلے آگاہ کرتے ہیں وما کننا ظالمین اور ہم نہیں ہیں ظلم کرنے والے انہوں نے کہا کہ اجمی پر کیوں نہیں نازل ہوا عربی پر کیوں آیا وغیرہ وغیرہ کوئی جواب نہیں بنا یہ باتیں کیسے بتا رہا ہے قرآن تمہارا ساتھی ہے تمہارے بیچ میں رہے ہیں چالیس سال تمہارے بیچ میں بتائے ہیں بولو آپ کو یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی اور سب باتیں اس طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جواب دو کیا جواب دیں گے کوئی جواب نہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کو کوئی جن سکھا جاتا ہے جن نازل ہوتا ہے ان کے اوپر اور وہ ان کو بتاتا ہے اور جن لوگوں کے پاس شیاطین آتے تھے جنہیں ان کا عقیدہ تھا ان کو وہ کاہن کہتے تھے اسی موقع پر اسی مضمون کے لحاظ سے وہ آپ کو کاہن کہتے تھے کہ یہ کاہن ہیں ان کے پاس کوئی جن آتا ہے اور وہ ان کو یہ غیب کی باتیں بتایا جاتا ہے یہ پرانی خبریں بتاتا ہے اور یہ مرتب کلام سنا دیتا ہے اور پھر یہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور نہیں نازل ہوئے اس قرآن کو لے کر شیاطین کچھ تو شرم کرو وَمَا لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اور شیطانوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے اس قرآن کو پڑھو اس میں نماز پڑھو روزے رکھو ماں باپ کے حقوق ادا کرو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو ایمان والوں کی ادا کرو اور غیر ایمان والوں کی ادا کرو زمین پر چلو ہونن کیسے آج بھی کے ساتھ وقار کے ساتھ رات گزارو سجدے میں رات گزارو رکوع میں رات گزارو قیام میں یہ اخلاق یہ تعلیمات کیا یہ شیطانوں کے لائق ہیں شیطان انسان کو یہ تعلیم دے گا وما ينبغي یم بغیلا ہوں شیطانوں کے لیے نہیں مناسب یہ یہ بات ہی شیطان بتائے گا کچھ تو عقل سے کام لو ضد کی وجہ سے حدوں کو نہ کراس کرو وما يستطيعون اور شیطان اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے یہ کلام شیطان پیش کرے ان لمعذولون بے شک ان کو تو اس کے سننے سے لمعذولون جدا رکھا گیا ہے جب فرشتوں نے سنایا وہ ان کو جدا رکھا گیا جبرائیل لے کر کے آئے ان کو جدا رکھا گیا بلکہ قرآن جہاں پڑھا جاتا وہ تو وہاں سے بھاگتے ہیں تو وہ قرآن بنا لیں گے قرآن تو سن نہیں سکھاتے ہیں وہ ہاں اللہ یہ کہ ان کو بھی ایمان نصیب ہو اور وہ عمل کی نیت سے سنیں فلا مع اللہ الہ ناخر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حدوں کو کراس کر کے آپ اپنی توحید والی دعوت دیتے جائیے اور ہیں جس کو کیا کہتے ہیں یو پی والے ٹکا کر کے دعوت دیجیے خوب ایک طرف وہ اتنے غصے میں آئے کہیں کہ یہ شیطانوں کا کلام ہے نعوذ باللہ یہاں تک بالکل انہوں نے یہ کہا ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام اصل میں کیا تھا حورا حرب اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن تک وہی نہیں آئی کہا وہ شیطان نہیں آتا تیرے پاس جو تیرے پاس آیا کرتا تھا تیرے اوپر تو کوئی شیطان مسلط ہے وہی تجھے باتیں بتاتا ہے اسی کو تو وہی کہتا ہے کیا وہ شیطان نہیں آیا یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ ٹکا کر دعوت دیجئے فلا مع اللہ الہ الاخر مت پکاریں آپ اللہ کے سوا کسی کو یعنی ان کو بھی یہ دعوت دیں فتکون من المعذبین اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کتنا بڑا جرم ہے فتکون من المعذبین پھر تو آپ بھی ہو جائیں گے عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے اللہ اکبر نہ آپ ایسا کر سکتے ہیں نہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کہا ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے وانذر عشیرتک اللہ کربین اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھائیے انذر آگاہ کیجیے عشیرتک اللہ کربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے قریب آپ یہ آیت ہاں پہلی آیت نازل ہوئی ہے جس میں آپ کو کہا گیا کہ رشتہ داروں کو اعلان کر کے سمجھائیے اور اسی کے بعد آپ سفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اپنی سفید چادر ہلائی اور سفید چادر ہلانا ان کے خطرے کی علامت اس کے بعد آپ نے وہاں سباہ فرمایا او مکہ والو خطرے کی گھنٹی اور سارے مکہ والے آئے کہ کیا مسئلہ پیش آیا ہر شخص آیا کہتے ہیں کہ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا کوئی بندہ بھیجا کہ سن کے راؤ کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور وہ گھبرا بھی رہے تھے کس سے سراقہ بن مالک الکنانی سے کہ وہ کوئی لشکر لے کر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو جب آپ نے فرمایا کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم اس کو مانو گے دو الفاظ آتے ہیں حدیث میں انہوں نے جواب دیا ہم مانیں گے سچ مانیں گے اور کیوں مانیں گے ایک لفظ ہے ما جربنا علی کا آج تک ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور دوسرے الفاظ ذرا اسی کو بدل کے ما جربنا علی کا اللہ صدقا نہیں ہم نے آپ سے سنا مگر آج تک سچ ہی سنا آج کیسے مان لیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے فرمایا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ موت کے لشکر تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہو میں تم سے کہتا ہوں تمہارا مالک ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا پیمبر ہوں آپ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تو اسی موقع کے اوپر ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی طرف لیے اور بعد نے کہا کہ دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور اس نے کہا تب بن لکسا اور ایک رہا تب بن لکسا ارلی دا جمع تھا نا برباد ہو جائے تو اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا اس پر صورت نازل ہوئی تو دوسروں کے لیے کیا کہتا ہے تب بس ابی لہب و تب ابو لہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ جو دونوں ہاتھ آگے کر رہا تھا وہ تب اور وہ خود بھی برباد ہو گیا آپ دعوت دیجیے اپنے خاندان والوں کو سمجھائیے اور جو جو ایمان لائیں ان کو جوڑ کر رکھیے ان کو جوڑ کر رکھنے کا طریقہ وقت جناح کا آپ اپنے پروں کو جھکا لیجئے آپ پیار کے بازوں کو جھکا لیجئے لمن اتبع کا اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرے من المؤمنین ایمان والوں میں سے فَإِنْ آسا کا پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي کل اِن تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیجئے جن جن کاموں کو تم کرتے ہو جو تم شرک کرتے ہو انی بری ہوں میں ان تمام سے بری ہوں جیسے ان کا سوال ویسا جواب صرف وقت علی العزیز الرحیم اور گھبرانے کی ضرورت نہیں بھروسہ کر لیجئے اس ذات کے اوپر العزیز الرحیم یہ لگتا ہے کوئی خاص صفت ہے سارے نبیوں کے واقعات کے آخر میں العزیز الرحیم العزیز الرحیم جو غالب ہے وہ جب چاہے گا تو ایمان کو غالب کر دے گا اور کوئی مخالفت کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھے گا الرحیم مگر بار بار رحم کرتا ہے اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ ایک زمانے تک ان کو مہلت دے اس ذات کے اوپر بھروسہ کر لیجئے غالب ہے اللہ یرا کہیں تکوم جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں ہر لمحہ آپ کا اس کی نگرانی میں ہے آپ اٹھتے ہیں کیا مطلب مجلس سے اٹھتے ہیں سو کر کے صبح کو اٹھتے ہیں تحجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں میری توحید کو بیان کرنے کے لیے ہر لمحہ وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ کا فرسا اور آپ کے آنے جانے کو اور آپ کے پلٹنے کو دیکھتا ہے فاجی دین سجدہ کرنے والوں میں جب ایمان والے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ ان کی نگرانی فرماتے ہیں ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں اس وقت بھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر وقت آپ اس کی نگاہوں میں ہیں ان سمی العلیم بے شک وہ بہت سننے والا ہے جو جو مانگ رہے ہیں ایمان والے وہ سن رہا ہے اور یہ کافر جو کہہ رہے ہیں ابو لہب نے جو کہا تب سائر اليوم یہ بھی اس نے سنا العلیم وہ جاننے والا ہے سب کچھ جانتا ہے اللہ اکبر دوسری بات انہوں نے کہا یہ نہیں چلا جاتا ہے یہ تیر ناکام ہو گیا کہ اس کو لے کر شیطان آتے ہیں کہا کچھ تو عقل سے کام لو ہاں انصاف پسند آدمی اس تقریر کے بعد نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو لے کر کے جن کوئی نازل ہوا شیطان نازل ہوا انہوں نے کہا نہیں دوسرا مسئلہ ہے اصل میں یہ شاعر بن گئے ہیں اچانک شاعر بنے حالانکہ یہ انتہائی بےحودہ بات تھی چالیس سال تک جو انسان کی عمر ہوتی ہے شاعروں مشاعروں میں جانے کی آپ کسی مشاعرے میں نہیں گئے ان کا نظام ہے کہ ہر آدمی ایک نظم لکھ رہا ہے ایک مضمون لکھ رہا ہے ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے اور اس کو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے لٹکاتا ہے آپ اس میں نہیں شامل ہوتے ہیں کہیں گئے نہیں آپ ان کی شاعری کی مجلس میں آپ نے ایک جملہ آج تک شاعری کا نہیں کہا اور شاعر خود بھی ان کے ہاں کوئی بہت بلند پایا انسان کوئی بزرگ ہستیاں نہیں شمار ہوتے تھے آپ ان میں شامل نہیں ہوئے اسی لیے قرآن کریم نے کہا وما وما بغیرہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور شاعری آپ کے لیے مناسب ہی نہیں تھی ہر مجلس میں آپ کا جانا اور ہر علم کا آپ کو جاننا یہ مناسب ہے وہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے کہا عالم الغیب شہادہ تو عالم الغیب ہیں اس کا مطلب یہ علوم بھی جانتے ہیں جن کا جاننا ایک شریف انسان کی شرافت کے خلاف ہے آپ ہر جگہ موجود ہیں تو کیا ان غیر شریفانہ مجلسوں میں بھی آپ جاتے ہیں جس میں کوئی شریف انسان نہیں جا سکتا ہے کیسی بےحدہ بات کر رہے ہیں ان کے اس قول کا جواب کہ آپ شاعر ہیں حل بھی نہ اس کا جواب ابھی آگے آ رہا ہے پہلے اس سے پہلے جواب کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آتے ہیں آؤ میں بتاؤں شیطان کس کے پاس آتے ہیں حل انب بھی حکم کیا میں تم کو بتاؤں اعلیٰ الشیاطین اس آدمی کے بارے میں تم کو خبر دوں کون ہیں وہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں تنزل الشیاطین جن کے اوپر شیطان اترتے ہیں تنزل دل والا افاق افوا نسیم اترتے ہیں شیطان ہر ایک گپی پر یہ میرا ترجمہ افاق بہت جھوٹے پر بڑے بڑے طوفان کرنے والے پر اب اس کو ہم گپی کہتے ہیں ایسے ہی ٹوک دیتا ہے نہ سر نہ پیر اس کے پاس آتے ہیں شیاطین اسیم اور جو گنگار ہوتا ہے اور یہ وہ راز ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ جب بھی تم سمجھو کہ کوئی ایسا ہے جس کے قبضے میں شیاطین ہیں جنات ہیں اور وہ جادو منتر کرتا ہے جھاڑ پھونک کرتا ہے آپ سمجھ لو اس میں دو صفتیں ہوں گی ایک افاق ہوگا دوسرے اسیم ہوگا اللہ محفظ نامن ہو اللہ یہ کہ کوئی آدمی صرف شیطان کے دھوکوں سے اور اس کے چکموں سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کچھ قرآن پاک کی آیتیں یاد کر لیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے شفا ملے نہ ملے یہ اللہ کا کام لیکن جو اس کے دعوے دار ہوں گے ہمارے پاس شیطان ہیں اور ہم جادو جانتے ہیں اور ہم ایسا اور ویسے ہیں ان میں یہ دونوں باتیں ہوں گی ایک افاق ہوں گے دوسرے عصیم ہوں گے اللہ احفظنا یلقون السمع واکثرهم الكاذبون اور وہ جو افاق اور عسیم کے پاس آتے ہیں تو لے کر کیا آتے ہیں یلقون السمع وہ ان کے سامنے ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتوں کو واکثرهم کاذبون اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر فرمائی فرمایا شیاطین کیا کرتے تھے آسمانوں کے قریب جاتے تھے اور فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے اس کو سنتے تھے پھر ان کو اوپر سے انگارے پڑتے ہیں اب انگارے پڑتے اب تو ان کو جانے نہیں دیا جاتا لیکن جب جانے دیا جاتا تھا تو پھر بھی انگارے پڑتے تھے تو جو کوئی بچارہ تھوڑا بہت سینکڑوں گئے سننے کے لیے کوئی ایک بچ گیا تو وہ نیچے اترتا تھا پھر اس سنی ہوئی ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا تھا اور پھر اس کو بتاتا تھا جو اس کے قبضے میں ہوتا تھا شیطان کسی کے قبضے میں نہیں ہوتے وہ شیطانوں کے قبضے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آ کر کے بتاتے تھے کہ آپ پیشن کو ہی یہ مسئلہ پیش آیا وہ اس ایک سچ کے ساتھ اور جھوٹ ملاتا تھا سو تو اس نے ملائے کچھ اس نے ملائے اور اور پھر لوگوں کو سناتے اسی کو کا سب وہ سنی ہوئی بات کو پیش کرتے ہیں وہ اکثر ہوں کا اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں اب سنو کہ آپ نے شاعری کی اور یہ قرآن شاعری ہے وہ شعرا ہو غور کر لو بس شاعر وہ ہوتے ہیں یہ الغابون عمل جن کے پیچھے چلتے ہیں گمراہ لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں سر پھرے لوگ اور یہ بھی شاعروں کی وہ کمزوری جو ہر جگہ رہے گی کہ شاعر کون ہوتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں تو بس ان کے پیچھے کچھ سر پھرے لوگ بس اس نے کہا ایک گپ تو کس نے کہا واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے مقرر ارشاد ارشاد ارشاد حکا جو صاحب معاللہ کے ہاتھ میں ہے گویا کہاں سریا کے ہاتھ میں واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں یہ کہہ رہا وہ جو تو پھونک مارتا ہے گڑ گڑ گڑ بولتا ہے کہتا ہے یہ ہے تو بے جان مگر تو نے پھونک ماری یہ زندہ ہو گیا واہ واہ واہ واہ یہ ہیں شاعر لوگ ان کے پیچھے اس طرح کے لوگ چلتے ہیں اور آپ کے پیچھے کون چلتے ہیں آپ نے جو صحابہ تیار کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو دیکھو ایک ایک کو پرکھو کیا وہ شاعروں کے تیار کیے ہوئے لوگ ہیں کیا وہ شاعری سے تیار ہوئے ہیں یہ قرآن کی چھاؤں میں تربیت پانے والی جماعت کیا ان کا شاعری سے کوئی تعلق علم ترا انہم فی کل یہی یہیمون دوسری کمزوری شاعر کی کیا تو دیکھتا نہیں کیا تو غور نہیں کرتا کہ شاعر فی کل وادن وہ ہر وادی کے اندر یہی مونا سر مارتے پھرتے ہیں بھٹکتے پھرتے ہیں سر پٹکتے پھرتے ہیں ہر وادی کے اندر مطلب ان کا کوئی مضمون نہیں ان کا کوئی مقصود نہیں کبھی آسمان کی کبھی زمین کی کبھی جی میں آیا تو ایک نعت لکھ دی ہیں کبھی جی میں آیا تو ایک گانا لکھ دیا کبھی جی میں آیا تو پہاڑوں کی تعریف کر دی کبھی جی میں آیا تو کچھ اور تعریف کر دی اور یہ بھی وہ کمزوری ہے جس سے کوئی شاعر اپنے آپ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے اس کا کوئی موضوع ہی نہیں متعین ہوتا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا کول اور یہ سب سے بڑی کمزوری شاعر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کرتا نہیں ہے اس کا کام کہنا ہوتا ہے جب اس کی شاعری کو پڑھو تو لگتا ہے رستم زماں ہیں کیا کہتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن کیا چرخے کہن کانپ رہا ہے اوہ کیا شیر آیا کہ میدان کپ کپانے لگا نہیں میدان کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے آسمان کانپ رہا ہے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے وہ متنبی نے کہا نا کہ جنگوں جنگیں اور گھوڑے اور تلواریں یہ سب کچھ میرا دیکھا ہوا اور لاسٹ میں اسی میں مر گیا کیسے مرا کہیں جنگ میں پھنسا اور بھاگنے لگا شاگرد نے کہا حضرت یہ آپ ہی کا تو شیر آپ بھاگ کیوں رہے ہیں اب وہ شرم کے مارے کھڑا ہوا تو مر گیا لڑنا تو آتا ہی نہیں تھا الگ طرح ہیمون دیکھتے نہیں وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں یعنی ان کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا اور قرآن کا کیا موضوع متعین نہیں ہے ایک ہی بات کو کہہ رہا ہے لیکن اس طرح انداز بدل دیتا ہے جس طرح انسان سمجھتے ہیں کہ ہم وہ واقعہ سن رہے ہیں جو پہلے سنا ہی نہیں ہے حالانکہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے وہ إِلَّا الَّذِينَ مالا یا فالون نیک لوگوں کو ہمیشہ الگ کرتا ہے قرآن ایک لاتھی سے کبھی نہیں ہانکتا ہے ان شاعروں کی دنیا میں بھی بے شک بہت تھوڑا طبقہ مگر نیکوں کا طبقہ بھی ہے حسان ابن ثابت بھی تو ہیں عبداللہ ابن رواحہ بھی تو ہیں عبی ابن کعب بھی تو ہیں علی کرم اللہ بھی تو ہیں تو کیا ان کا نام نہیں فرمایا نہیں نہیں ان کو الگ کرو الذین مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی شاعری ایسی نہیں ہوتی وہ وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں بلکہ کرتے پہلے کہتے بعد میں ہیں ایک وایتن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے کہا الذی سمتنی امی مرحبو میں ہوں وہ جس کا اس کی نام نے نا اس کی ماں نے نام ہی یہ رکھا ہے کہ جہاں جائے گا وہاں اس کو سلام کیا جائے گا اس کا استقبال کیا جائے گا مرحب نام کا پہلوان کا خیبر کا پہلوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ہوں وہ جس کا نام ہی اس کی ماں نے شیر رکھا ہے اور شیر بھی کیسے کہا وہ جو کچھاڑ سے نکلتا ہے اپنے بالوں کو جھاڑتا ہوا اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تجھے بچہ دیکھتا ہوں تو کیسا میرا مقابلہ کرے گا فرمایا لیکن میں تو چاہتا ہوں تیرا مقابلہ کرنا ایک ہی تلوار ماری بیچ میں دو ٹکڑے ایک ادھر ایک ادھر پورے جسم کے دو ٹکڑے اللہ اکبر یہ وہ کہتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہا تھا شیر کر کے دکھایا ہوں کہ نہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے عبداللہ ابن روحہ غزوہ موتا کے اندر ہیں ہیں ساتھیوں نے کچھ لانے کے لیے دیا کھانے کے لیے ایک بوٹی لی منہ کے اندر کھانے چاہتے تھے لیکن اچانک اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے ہو تو بوٹیاں کھانے میں لگ گیا اور تیرے ساتھی تو جنت کے مزے مار رہے ہیں وہیں چھوڑی اور میدان میں نکل گئے یہ طبقہ اس سے الگ ہے یہ نہیں اس میں شامل وزا کر اللہ اور جنہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جب شاعری میں لگتا ہے انسان تو چلتے پھرتے بس ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے کوئی شیر بن جائے کوئی شیر بن جائے وہ یاد ہے ہوش مان دو چاند تارو بس وہ اسی کے اوپر وزن جوڑ رہا ہے کوئی شیر بن جائے نہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو اچانک ذہن میں آ جاتے ہیں شعر اچانک ان کی زبان پر چڑھتے ہیں ورنہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وانتصروا من بعد ما ظلموا اور تیسری بات ان کی کیا ہوتی ہے کہ یہ ان کی شاعری بے مقصد نہیں ہوتی بلکہ یہ بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کیوں ان پر ظلم کیا جاتا ہے کوئی اللہ کے محبوب کی ہجو کرتا ہے یہ جواب دیتے ہیں کوئی اسلام کی توہین کرتا ہے یہ اس کا جواب دیتے ہیں کوئی ادھر سے اپنی لنسرانیاں سناتا ہے یہ اس کا جواب دیتے ہیں ظَلَمُوا سیام اللہ فلادین ایک ہی جہاں ہے لیکن شاہی کی پرواز اور کرگس کی پرواز اور شاعر تو دونوں ہیں لیکن کہاں جائیں گے فرمایا بس ابھی شام ہونے والی پتہ چل جائے گا کون کہاں پہنچا بس الذین ظلموا اور ہم قریب جان لیں گے ظالم لوگ ایم انقلب کون سی لوٹ کر جانے کی جگہ ہے یا جہاں وہ لوٹ کر جائیں گے صدق اللہ مولانا العظیم بس تھوڑا سا انشاءاللہ ایک پاؤ پارا رہ گیا اس کے بعد روز کا ایک پارا ہوا کرے گا زیادہ وقت صدق اللہ